السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال أيضا وقل رب زدني علما معزز و مکرم ناظرین و سامعین مشاہدین و مشاہدات و سامعات اللہ کے فضل و کرم اس کی توفیق سے جبیر دعویٰ سنٹر کے اردو شعبے کی طرف سے یہ علمی مجلسوں کی دروس کی مجلسیں آپ کے سامنے منعقد کی جا رہی ہیں اور ایک ہفتے سے لگاتار الحمدللہ للہ کے اندر خاص طور سے اس علاقے میں ایک علمی اور تربیتی ماحول ہے اور لوگ آ کر کے الحمد یہاں پر اللہ رب العالمین کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں علم دین کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کی نظر میں دین اسلام کے اندر تمام انبیاء کی شریعت میں دین میں وہ ہے اللہ ہر براہمن کے ساتھ شرک کرنا اس سے بڑا گناہ اس روئے زمین پر نہیں ہے یہ گناہ دنیا کے اندر کیسے پیدا ہوا یہ دنیا یہ دنیا کے اندر گناہ کیسے آیا اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ جب توحید کا علم ختم ہو گیا تو دنیا کے اندر شرک آ گیا بڑی مشہور روایت ہے آپ لوگوں نے بارہ سنا ہوگا کہ نور علیہ السلام کی قوم میں جو شرک پیدا ہوا اس کے تعلق سے جو روایت حدیثوں کے اندر آتی ہے اس روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ اندر اصل علم کہ علم ختم ہو گیا علم ختم ہونے کے بعد دنیا کے اندر شرک پیدا ہوا کون سا علم توحید کا علم وہ علم ختم ہونے کے بعد دنیا کے اندر شرک پیدا ہوا ہر طرح کا علم نہیں توحید کا علم آج بھی بہت سارے علماء ہیں وہ شرک کے علماء ہیں بدعت اور خرافات کے علماء ہیں ان کو بھی دنیا عالم کہتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہر طرح کا علم توحید کا علم ختم ہونے کی وجہ سے دنیا کے اندر شرک پیدا ہوا اس لیے اگر دنیا سے شرک کا خاتمہ کرنا ہے تو اس کے لیے توحید کا علم ضروری ہے اس کے بغیر شرک کا خاتمہ نہیں ہو سکتا الحمد للہ ساری مجلسیں جو آپ کے سامنے کی جاتی ہیں ان کا مقصد جہاں ہماری تربیت ہے علم میں اضافہ ہے ہماری اصلاح ہے وہیں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین دین توحید کا علم حاصل کریں اس کے علم بردار بنیں اس کے اوپر عمل کریں اور لوگوں کو حکمت کے تحت اپنی بساط بھر استطاعت بھر اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں یہ عظیم مقصد ہے جس کے لیے سارے دروس منعقد کیے جاتے ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں آپ نے سنی شیخ محترم کے ذریعے سے بڑی پیاری پیاری وصیتیں اور بہت ہی اہم باتیں انہوں نے وصیتوں کے درمیان بیان کی ایسے ہی آداب العلم جو گزشتہ جمعہ اور ہفتہ چلا الحمد آج سے اس کی ساتویں نششت کا آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ اس میں بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم شیخ سے پڑھیں گے اور حاصل کریں گے مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو ہم اس کے اوپر عمل کرنے والا بنیں میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی کا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا کہ شیخ ابو زید ضمیر صاحب کا درس بہت اچھا ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا درس رہتا ہے الحمدللہ دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے اور شیخ گھنٹوں بولتے رہیں رات بھر بولتے رہیں تو بھی کوئی نہیں اٹھے گا سب سنیں گے شیخ کا درس یہاں تک تو بات صحیح ہے لیکن اس کے بعد کیا کہ صرف اثر رہ جائے دل میں عمل نہ ہو ہمارے یہاں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری صلاح ہو ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں کو ہم دور کریں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں یہ اصل مقصد ہے ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو اس سے اللہ کی پناہ مانگی ہے وصیت میں اس کا ذکر کیا شیخ نے وہ اوز بکا من علم اللہ انفا ایسا علم جو نفع بخشنا ہو اللہ تعالیٰ میں تیری اس سے پناہ چاہتا ہوں نفع بخش علم کیا مطلب جس پر انسان کا عمل نہ ہو علم تو ہے ان کے پاس لیکن عمل نہیں ہے یہ یہودیوں کی رویش ہے اگر ہمارے پاس علم ہو اور عمل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کا کچھ نہ کچھ خصلت ہمارے اندر ضرور پائی جاتی ہے اگر علم ہونے کے باوجود ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ رب العالمین سے سرات مستقیم کی ہدایت کی دعا مانگتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جن کا تیرا غضب نازل ہوا ان لوگوں کے راستے پر ہمیں مت چلانا یہود ہیں جن پر اللہ رب العالمین غضب نازل ہوا ہم دعا کرتے ہیں لیکن انہی کے راستے پر چلتے ہیں تو علم آنے کے بعد عمل ضروری ہے میرے بھائیوں یہ عمل اگر رہے گا تو علم باقی رہے گا اگر علم ختم اگر عمل نہیں رہے گا تو علم بھی ختم ہو جائے گا آپ کا دماغ کب تک اس کو محفوظ رکھے گا کچھ دنوں تک کچھ مہینوں تک بات محفوظ رہے گی اس کے بعد ختم ہو جائے گی آپ قرآن یاد کر لیجئے اگر روایش نہیں کرتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں غور و فکر نہیں کرتے انسان قرآن بھول جاتا ہے آپ نے کوئی دعا یاد کی کوئی سنت آپ کو معلوم ہوئی یا اس طریقے سے کوئی بھی چیز آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا اس کے اوپر وہ چیز محفوظ ہو جائے گی کبھی آپ اس کو نہیں بھولیں گے یہی ہم سے مطلوب ہے ہمارے سلف صارحین کا صحابہ کا یہی عمل تھا دس آیتیں یاد کرتے تھے اس کے مطابق عمل کرتے تھے اس کے بعد آگے بڑھتے تھے علم کثرت معلومات کا نام نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہو آپ کے پاس باقاعدہ کمپیوٹر میں ساری حدیثیں محفوظ ہیں آپ کے پاس محفوظ ہو دماغ کے اندر مان لی تھوڑی دیر کے لیے لیکن اس کے اوپر عمل نہ ہو تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں رہا علم ہمارے لیے بال جان بھی ہے اور غیر نفع بخش ہے قیامت کے دن اللہ رب العامین سوال کرے گا کہ جو تو نے علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا یہ بھی سوال ہوگا ہم سے کسی بندے کی قدم نہیں ہلیں گے جب تک کہ سوال کا جواب نہیں دے دے گا کہ تم نے جو علم حاصل کیا اس کے اوپر کہاں تک تم نے عمل کیا تو جب ہم مجلسوں کے اندر آئیں تو ہمارا مقصد اصلاح ہو یہ نہیں کہ بہت اچھا درس لگتا ہے بہت مزہ آتا ہے دل چاہتا بات کرتے رہیں سنتے رہیں سنتے رہیں یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے ہمارا مقصد ہماری اپنی اصلاح ہو شیخ کے درست سے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم غلط کرتے تھے چاہے وہ دل کا معاملہ ہو یا اس طریقے سے کوئی اور معاملہ ہو ہماری اصلاح ہوئی ہوگی ہم نے ایسی بہت ساری باتیں شیخ سے سنی ہیں کہ ہمارے اندر بہت ساری خامیاں رہی ہوں گی اور ہیں کسی کے لیے کمال نہیں ہے ہر انسان کے اندر نقص ہے کمی ہے لیکن بہتر انسان ہوا ہے جسے غلطی ہو جائے توبہ کرتا ہے اور پھر انصلاح کرتا ہے وہ بہتر انسان ہے اسے انسان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو ہم اپنی اصلاح کریں ان خامیوں کو دور کریں اور ان چیزوں کو دور کریں شیخ محترم ہمارے تصویر بلا چکے ہیں اس لیے مزید میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ بنی گفتگو کا آغاز فرمائیں اور یہ جو کتاب ہے یا مذکرہ آداب العلم جس کو ہم شیخ محترم سے سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں جہاں تک ہماری بات گفتگو ختم ہوئی تھی شیخ محترم کی وہاں سے آگے سے انشاءاللہ شاء شیخ یہ پڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العامین ہمیں سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ العامین شیخ کی حفاظ فرمائے اور ہمیں ان سے زیادہ زیادہ استفادے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 ذمہ داران و متعاونین قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام مابین علم کے آداب سے متعلق جو سلسلہ پچھلے جمعہ اور سنیچر کے دن شروع ہوا تھا اسی عنوان کے تحت جو ابواب اس مذکرے میں باقی ہیں آج وہ حصہ ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں اللہ تعالی سے مدد مانگتے ہوئے اس سے توفیق طلب کرتے ہوئے اور اس نیت کے ساتھ کہ جو بھی باتیں کتاب و سنت کی اور سلف کے اقوال کی ہمارے سامنے آئیں ہم اسے نہ صرف اپنے دل میں بلکہ اپنی زندگی میں بھی جگہ دیں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ومن اراد الاخرت وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا جو کوئی آخرت کا ارادہ کرے اور آخرت کے لیے آخرت والی کوشش کرے شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط بیان کی ہے ایک انسان اگر اللہ کے ہاں آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے آخرت کی زندگی میں اگر وہ عزت پانا چاہتا ہے نجات پانا چاہتا ہے سعادت اور کامیابی چاہتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے پہلی چیز ومن اراد الآخرہ اس کا مقصود و مطلوب آخرت ہو اس کا ارادہ آخرت والی کامیابی کا ہو اس کی نیت صحیح ہو وہ آخرت کے لیے آخرت کی کامیابی کے لیے جینے والا اس کی ساری تمنائیں آخرت سے جڑی ہوئی ہوں دوسری چیز وہ سایہ سایہ آخرت کے لیے آخرت والی کوشش کریں صرف اخلاص اور صرف آخرت کا ارادہ کرنا کافی نہیں آخرت کی تمنا آخرت میں نجات اور کامیابی کی چاہت رکھنا کافی نہیں بلکہ اس طلب کے ساتھ اس چاہت اور خواہش اور تمنا کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ زندگی میں اس کے اثرات دکھائی دیں اس کا دل اگر اس طرف لپکتا ہے تو اس کی دوڑ بھی اسی سمت میں ہونی چاہیے لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش منمانی نہ ہو وہ ہو جو آخرت کی میزان میں قابل قبول وہ سایہ رہا بس یہاں بات ختم نہیں ہوئی اللہ نے کہا سایہ آخرت کے لیے آخرت والی کوشش کی معلوم ہوا کہ ہر کوشش آخرت میں کامیاب نہیں ہوتی ہر کام ہر عمل ہر کوشش آخرت میں مقبول نہیں ہوتی آخرت میں وہی کوشش مقبول ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری قرار دیا ہے وہ سہا رہا سایہ اور آخری چیز ہوا مکمن ہاں شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا اگر ایمان ہی نہیں تو آخرت کا ارادہ کرنا آخرت کے لیے دوڑ دھوپ کرنا سب مردود اس لیے کہ ایمان قبولیت عمل کے لیے بنیادی شرط ہے پلا کانا سایوہ مشکورا یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں یا ان کی کوشش اللہ کے ہاں مقبول ہوگی اجر ثواب و انعام کی حقدار بنے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان آخرت میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تین چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں نمبر ایک اس کا عقیدہ صحیح ہو جو آخر بات شب کے طور پر ذکر کی گئی وہ مؤمن وہ ایمان والا ہو ایسا ایمان جو شرک سے کفر سے نفاق سے شک سے پاک ہو دو اس کے عمل میں اخلاص ہو وہ آخرت کے لیے عمل کرے دینی کام کو عبادات کو نیکیوں کو آخرت کے انعام کے لیے کرے دنیا کی شہرت اور دنیا کی دولت اور دنیا کے مقام اور منصب یا دنیا کی چیزوں کے لیے نہ کرے اخلاص ہو اس کے عمل میں دو آکرت کے لیے آکرت والی کوشش کرے معلوم کیسے پڑے گا کہ آکرت کے لیے کوشش کون سی ہے محمد الرسول اللہ اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ ایک آدمی آپ کو دیکھ کے آخرت والی کوشش کرے کیونکہ آپ کی کوشش آخرت کے لیے تھی کہ اس کوشش کے ذریعے سے انسان اللہ کے ہاں مقبول بنتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہے ان کن تم تو اللہ اللہ اللہ کی محبوبیت ملتی ہے اللہ کے محبوب کی سنت کی اتباع میں تو دوسری شرط وہ سنت کی اتباع کرے یا تیسری شرط اس کی سنت کی اتباع کرے تو صحیح عقیدہ اخلاص نیت اور اتباع سنت یہ تین چیزیں ہیں جو ایک انسان کو آخرت میں کامیاب کراتی ہیں صحیح عقیدہ یا جس کو آپ کہیں عقیدے کی صحت اخلاص نیت اور اتباع سنت یہ تین چیزیں اعمال کی قبولیت کے لیے آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے سارے دین کا معاملہ اسی کے اطراف گھومتا ہے ہم اپنا عقیدہ صحیح کریں پھر جو کچھ کریں اللہ کے لیے کریں آخرت کی کامیابی کے لیے کریں اجر و ثواب کے لیے کریں انعام کے لیے کریں اور جو کچھ بھی کریں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں آپ کی لائیوی شریعت کے تابع ہو کر کریں اس کی روشنی میں کریں اگر ان تین چیزوں کو آدمی پورا کرتا ہے تو ایسا آدمی کامیاب ہے معلوم ہوا کہ وہ سیاح میں اشارہ اس طرف ہے کہ کوشش منمانی نہیں ہونا چاہیے اس کا ایک سلیقہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو پانے کے لیے اس کے مناسب کوشش کرنی پڑتی ہے اسی لیے علم کے پانے کے لیے بھی علم کے آداب کی رعایت کرنا ضروری منمانے طریقے سے جب انسان علم کے میدان میں اترتا ہے نقصان اٹھاتا ہے کبھی فہم کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کبھی کسی اور اعتبار سے بگاڑ آتا ہے اور انسان واقعی علم سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ایک طالب علم علم کی چاہت رکھنے والا طلب رکھنے والا وہ علم کے میدان میں اترے تو علم کے آداب کی رعایت کریں علم کے آداب کی رعایت کریں کہ علم کے حصول کے لیے کیا شرائط ہیں علم کے حصول کے لیے کیا راستہ ہے اس کے کیا آداب ہیں اور علم آنے کے بعد کیا ذمہ داریاں ہیں یہ ساری چیزیں اگر انسان ملحوظ رکھے تو علم کے میدان میں وہ ترقی کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے اس سلسلے میں انہی باتوں کا لحاظ کرنے کی ہم کوشش کریں گے اور علم سے متعلق جو باتیں ہیں انشاءاللہ ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے اس سے پہلے جو ابواب نے مکمل کیے ہیں سب سے پہلا باب پہلی فصل میں تھا جہالت کی برائی جہالت سے بچنا ضروری ہے اس لیے علم حاصل کرنا ہے جہالت کا نقصان ہوتا ہے دوسرا باب علم کی فضیلت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے کیوں ضروری علم اور کیا فائدہ علم میں تین علماء کی فضیلت کیا ہے کیونکہ علم علماء سے لیا جاتا ہے اور علم آ جائے تو اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوتا ہے پھر عالم بننے کے لیے طالب علم بننا پڑتا ہے تو طلب علم کی اور طالب علم کی کیا فضیلت ہے تاکہ ہم صحیح معنوں میں طالب علم بننے کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو پھر اس کے بعد ہم نے تیسری فصل شروع کی جس میں طلب علم کے آداب ہیں جن میں سب سے پہلی چیز اخلاص نیت ہے نیت کو خارج کرنا پھر اسی طرح سے سلف کے فہم کی رعایت کرنا سنت اور فہم سلف کی پابندی کرنا اس کی تعظیم ہو مقصود معلوم ہو کہ ہم کو سیکھنا کیا ہے ورنہ آدمی کہیں اور نکل جائے گا تو سنت کی تعظیم اس کے دل میں ہو سلف کے منحص کی تعظیم ہو اس کی زندگی میں یہ چیز اونچا مقام رکھتی ہے اور اس کا اہتمام بھی ہو اسی طرح سے غائر و باطن کی پاکیزگی ہو گناہوں سے بچنے والا ہو اور اسی طرح سے ظاہر و باطن کو پاک رکھنے والا ہو اسی طرح سے ہم نے دیکھا باب نمبر آٹھ میں خوشو اور کشت کا انتظام ہو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اللہ کے دین کی عظمت ہو اللہ کی عظمت ہو رسول کی عظمت ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو اس لیے کہ اللہ کا خوف ہی ہے جو علم کے معاملے میں امانت اور علم کی داری والا اس کو بنائے گا باب نمبر نو میں ہم نے دیکھا علم ناف ہی میں مشتغل یعنی اشتغال ہونا چاہیے اسی میں مشتغل ہونا چاہیے یعنی ایک انسان نفع والا علم حاصل کرے ایسے تمام علوم سے بچے جو فائدہ نہیں دیتے یا پھر نقصان دیتے دس ہم نے دیکھا علم حاصل کرنے میں جلدی کرنا چاہیے جلدی عمر کے اعتبار سے اسی طرح سے علماء کے دنیا سے جانے کے اعتبار سے یا اسی طرح سے اونچا مقام عہدہ ذمہ داری ملنے سے پہلے یا اسی طرح سے کسی چیز کا مکلف ہونے سے پہلے اگر معلوم ہے کہ یہ چیز مجھ کو کرنا ہے اسے رمضان آ رہا ہے تو رمضان سے پہلے اس کے مسائل جانے روزہ رکھ کر پھر سیکھے گا اس سے پہلے معلوم کر لیں کیا ہے تو ایک انسان اگر مکلف ہو رہا ہے تو اس عمل میں واقع ہونے اس میں شروع ہونے سے پہلے آدمی اس کا علم حاصل کر لے اسی طرح سے باب نمبر گیارہ میں ہم نے دیکھا قابل اعتماد ذرائع ہی سے علم حاصل کیا جائے اور یہ بہت اہم ہے کہ آج میڈیا کی وجہ سے انسان کے پاس معلومات خود چل کر آ رہی ہے وہ معلومات کے پاس نہیں جا رہا ہے بس انسان ارادہ کر رہا ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور پھر بعض اوقات وہ خود کسی اور سے سبسکرائب کر کے علم حاصل کر رہا ہے یوٹیوب پر فیس بک پر لائیو یا ڈاؤن لوڈ کر کے یا کسی کے بھیجے ہوئے ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو اس سے اس کا ذہن خراب ہوتا ہے وہ صرف اہل سنت اہل حق اور سلب کے منحص کی رعایت کرنے والے لوگوں ہی سے دین سیکھے اہل علم سے دین سیکھے ایسی کتابیں پڑھیں جو معتبر ہوں یہ نہیں کہ آئی میں کوئی بھی کتاب آدمی کسی نے بھیج دیا پی ڈی ایف پورا پڑھ ڈالا شوقین آدمی ہے نہیں دیکھے لکھنے والا کون ہے اس کا منہج کیا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے اگر وہ صحیح ہے پڑھے نہیں تو نہیں معتبر ذرائع سے علم حاصل کرے میسجز کوئی بھی بھیج دیتا ہے حضرت علی نے فرمایا اور اس کو عام کر دیتا ہے بعد میں پتا چلا وہ البلاغا کی بات ہے شیعہ کی کتاب سے ہے کتنی ساری چیزیں ہیں تو غلط غلط باتیں ہم تک پہنچتی ہیں اور آدمی ان کو مان لیتا ہے کبھی تحقیق کرتا ہے کبھی نہیں بھی کرتا ہے تو قابل اعتماد ذرائع سے علم حاصل کرے آدمی گھی اور تیل اور انڈے اور دواؤں کے بارے میں یہ بات یاد رکھتا ہے لیکن دین جو اس کے علم جو اس کے قلب کے لیے دوا ہے اس کے بارے میں بات یاد نہیں رکھتا ہے جو اس کی روح کی غذا ہے اس کے بارے میں بات یاد نہیں رکھتا ہے آدمی کچھ بھی کہیں سے اٹھا کے کھا نہیں لیتا ہے بلکہ صحت کے اعتبار سے دیکھتا ہے مفید مضر کیا ہے پیٹرول صحیح جگہ سے لے گا ہمارے ملکوں میں یہاں تو سب صحیح ملتا ہے الحمد لیکن ہمارے ملکوں میں آپ دیکھیے یہاں پیٹرول میں ملاوٹ یہاں نہیں ہے جہاں نہیں ہے ملاوٹ وہاں سے لے گا جہاں کھانے پینے کی چیزیں صحیح ملتی ہیں بغیر ملاوٹ کے وہاں سے لے گا لیکن دینی اعتبار سے آدمی بے پرواہ ہو جاتا ہے ہر جگہ سے لیتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو قابل اعتماد ذرائع سے علم حاصل کیا جائے نمبر بارہ علم اور اہل علم کی تعظیم کی جائے یہ آج ہم شروع کریں گے ان باب نمبر بارہ علم اور اہل علم کی تعظیم احترام عزت ایک انسان علم حاصل کرتا ہے تو علماء سے حاصل کرتا ہے یہی اصل ہے یہی صحیح طریقہ ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے کتابیں بھیجی اس سے زیادہ نبی اور رسول بھیجے اللہ تعالی نے کتابیں بھیج کر یہ نہیں کیا کہ بس کتابیں پڑھ لو اعلان ہو جائے کتاب مل جائے سب اپنے اپنے گھر میں تلاوت کر کے دیندار بن جاؤ اللہ نے ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے دین سکھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا کتاب بھیجی تو کتاب کے ساتھ نبی اور رسول بھی آئے جو انہیں کتاب کی تعلیم دیتے تھے وَالْحِكْمَةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا اور اس کو بطور نعمت جتایا مطلب یہ بہت ضروری ہے یہ نعمت اللہ کے احسان کہ آپ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں یعنی آپ لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں اور قرآن کے مفاہیم اور اس کی تطبیق کیسے عمل کیا جائے اس پر وہ سکھاتے ہیں گہرا علم قرآن کا دیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ علم کو اہل علم سے لیا جائے یہ اصل ہے دین کے سیکھنے میں اور یہی معاملہ اللہ کی طرف سے دکھائی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسولوں کو بھیجا تاکہ لوگ دین کا علم ان سے حاصل کریں لہذا علم کو علماء سے لینا چاہیے آج میڈیا کے دور میں آدمی یہاں وہاں سے کہیں سے بھی پی ڈی ایف میسج اور ویڈیو آڈیو اٹھا کے سنتا ہے پڑھتا ہے دیکھتا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اور بعض اوقات معلومات بڑھ بھی جاتی ہے لیکن صرف بڑھتی نہیں ہے گڑبڑتی ہے اس کی معلومات میں خلل پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے مصیبت یہ ہے کہ وہ تفریق نہ کر پائے معلومات کی کثرت بعض اوقات گمراہی کا سبب بنتی اس اعتبار سے کہ انسان کے پاس تمیز نہیں ہوتی ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ تب ہوتا ہے جب ایک انسان متمکن علماء سے علم حاصل نہیں کرتا ہے یا ان سے رجوع نہیں کرتا ہے توضیح کے لیے تو علماء سے علم حاصل کیا جاتا ہے اور جس سے علم حاصل کیا جاتا ہے اس کا احترام ضروری ہے اور یہ زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ دینے والا محسن ہے لینے والے کا اس کا شکر گزار رہنا چاہیے اور وہ دے رہا ہے تو بہت بڑی چیز دے رہا ہے بلکہ استاد کا مقام علماء کا مقام امت کے لیے ایسا ہے جیسے باپ کا مقام ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا انما انا لکم بمنزلت الوالد اعلمکم میرا معاملہ تمہارے لیے ایسا ہے جیسے باپ کا اپنی اولاد سے ہوتا ہے میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں والد کی طرح ہوں میں تمہارا باپ نہیں ہوں ماں کان محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن کیا کہا منزل الوالد باپ کے مقام پر اعلمکم اور آگے اس کی علت بیان کی قائل میں تمہیں دین سکھاتا ہوں جیسے باپ اپنی اولاد کو سکھاتا ہے کیسے کھانا کیسے پینا کیسے پیشہ پکانا کرنا یہ ذمہ داریاں کس کی ہوتی ہیں ماں باپ کی ہوتی ہے باپ کی خاص طور سے ہوتی ہے اپنے بیٹے کے لیے یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے پوری امت کو آپ نے سکھا پیشاب کرو گے تو پانی سے صفائی کرنا ڈھیلے لینا کتنے ڈھیلے لینا کون سے ہاتھ استنجا کرنا آپ نے چھوٹے چھوٹے چھوٹے بھی مسائل انسان کے بڑے لوگوں کو بھی سکھائے اس لیے کہ یہ اگر نہیں سکھاتے آپ تو آج دیکھیے مغربی قوموں کو نہیں معلوم ان کو صفائی کیسے کرتے آپ ایٹیکٹ کی بکس دیکھ لیں اس میں پیشاب پکانے کے آداب نہیں ملیں گے آپ کو دیکھ لیجیے ہاں اسپون کیسے پکڑنا کون سا چمچا کون سے ہاتھ میں پکڑنا ٹیبل سب ملیں گے آپ لیکن آپ کو پیشاب پکانے کے آداب نہیں ملیں گے کیونکہ اس کو ضروری سمجھتے ہی نہیں ہو لوگ وہ زینت کے بارے میں حساس ہیں لیکن تہارت کے بارے میں بھی گندگی کے بارے میں اتنے حساس نہیں بس ظاہر ہی پاکی کپڑے صاف ہونا چاہیے دھول لگے تو دھول نہیں لگنا چاہیے ٹیبل ایک دم کلین ہونا چاہیے پلیٹ ایک دم ایسی ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پیشاب پاخانے کے آداب بھی سکھا ہے اور آپ نے کہا میں تمہارے لیے ایک باپ کی طرح ہوں تمہیں سکھاتا ہوں معلومات کہ لوگوں کو سکھانے والا باپ کے مقام پر ہوتا ہے لوگوں کو تعلیم دینے والا باپ کے مقام پر ہوتا ہے ایک والد کی طرح ہوتا ہے لہذا اس کا احترام ہونا چاہیے بلکہ بعض علماء نے کہا کہ اس سے بڑھ کر ہوتا ہے اس لیے کہ بعض اوقات ماں باپ کچھ بھی نہیں سکھاتے علماء سکھاتے اور اس کے بعد اوقات باپ کو بھی علماء نے سکھایا ہوتا ہے کہ وہ اس کو عقیدہ سکھاتے ہیں احکام سکھاتے ہیں اور اس کو دین کی وہ باتیں بتاتے ہیں جو بعض اوقات ماں باپ بھی نہیں بتاتے تو اس اعتبار سے ان کا مقام اور بھی بڑھ جاتا ہے بلکہ وہی اس کو باپ کا مقام سمجھاتے ہیں کہ باپ کا مقام کیا ہے ان کا احترام کر ان کی بات مان ماں کا حق ادا کر یہ بھی علماء بتاتے ہیں تو سوچیے ان کا مقام کیا ہے لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں ہم نے کتابوں کو علماء کا بدل بنا دیا میڈیا کو علماء پر فوقیت دے دی اور ایک اعتبار سے جب انسان کے ذہن میں خلل ہوتا ہے تو اسباب کی کثرت سے انسان حقدار کے حق کو بھول جاتا ہے ہمارے پاس بہت ذریعے ہیں عالم نہیں رہے تو کیا ہو ایک ایک قسم کی استغنا اور ایک قسم کا گھمن پیدا ہو جاتا ہے ہم کو عالم کی ضرورت نہیں ہم اپنے طور پر ڈھونڈ لیں گے گوگل پر یوٹیوب پر آپ نے بتایا تو کیا ہوا ہم دوسرے سے معلوم کریں گے تو جو علماء انسان کے آس پاس ہوتے ہیں ایک اعتبار سے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم تمہارے محتاج اب نیا دورہ ہے اب ایسا زمانہ آیا ہے ہم کو آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ کی بڑائی ختم ہو گئی اب ایک زمانہ تھا علماء کے پاس جانا پڑتا تھا بیٹھنا تھا پڑھتا تھا پوچھنا پڑتا تھا وہ سکھائے تو معلوم ہوگا نہیں تو نہیں معلوم ہوگا اب وہ زمانہ نہیں رہا آپ نہیں بتاؤ گے آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں ہم تو خود ڈھونڈ لیں گے رات کے تین بجے بھی ہم ڈھونڈ سکتے ہیں تین بجے تو ویسے بھی تین بجے تک تو جاگتے ہی ہم لوگ ڈھونڈ لیں گے ہم لوگ تو ایک مزاج یہ اس دور کا پیدا ہوا ہے کہ ہم کو علماء کی ضرورت نہیں ایسا کوئی زمانہ نہیں آئے گا جس میں لوگوں کو علماء کی ضرورت نہ ہو ہمیشہ علماء کے محتاج رہیں گے قیامت کے میدان میں بھی علماء کی ضرورت رہے گی لوگوں کو وہاں صحیح جواب علماء ہی دیں گے علم اور ایمان دیے ہوئے وہی صحیح جواب دیں گے کتنا وقت رہے دنیا میں تو علم والوں کی ضرورت ہمیشہ رہے گی اور علماء کا مقام ہمیشہ باقی رہے گا ماننے والا مانے گا نہیں ماننے والا نہیں مانے گا دن میں احترام ہونا چاہیے علماء کا تو یہ پہلی چیز معلوم ہوئی کہ معلم والد کی طرح ہے یہ اصل ہے علماء کے احترام کے لیے جہاں ماں باپ کا احترام اللہ نے سکھایا ہے وہیں علماء بھی اسی زمرے میں آتے ہیں اس لیے کہ وہی کام کرتے ہیں ماں باپ جسمانی غذا دیتے ہیں اکثر دینی غذا روحانی غذا نہیں دیتے علماء ان کو دینی اعتبار سے علم دیتے ہیں ماں باپ دنیا کی کامیابی کے اعتبار سے اکثر ایجوکیشن کھلانا پلانا سب کچھ کر دیتے ہیں آخرت کی کامیابی اکثر علماء سکھاتے ہیں بہت سارے ماں باپ نہیں جانتے یہ بھی جو جانتے اچھی بات ہے لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں علماء کے محتاج ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات تو سکھا دیتے لیکن بڑے معاملات میں محتاج ہوتے ہیں لہذا جہاں ماں باپ کا مقام ہے وہی علماء کا بھی ہے اگر اس نگاہ سے ہم علماء کو دیکھنے لگے تو ہمارے دلوں میں ان کا احترام اور بڑھ جائے گا کہ وہ والد کے مقام پر ہوتے ہیں علماء کا احترام کتنا ضروری ہے علماء کا احترام اللہ کی تعظیم کا تقاضا ہے اگر تو اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو تجھے علماء کا احترام کرنا پڑے گا اگر واقعی تیرے دل میں اللہ کا احترام ہے اللہ کی عظمت ہے تو تیری زندگی میں علماء کا احترام دکھائی دینا چاہیے ورنہ کہیں نہ کہیں اللہ کی تعظیم میں خلل ہے کیونکہ اللہ کا احترام اگر تو کرتا ہے تو اللہ کے دین کی تعظیم تیرے دل میں ہوگی اور اللہ کا دین کون دے رہا ہے انبیاء نے دیا لیکن انبیاء کے بعد اس علم کو نسل در نسل منتقل کرنے والے اور تجھ تک پہنچانے والے اور تیرے ڈاؤٹ کو کلیریفائی کرنے والے تجھ کو سمجھانے والے علماء ہیں تو علماء دین سے جڑے ہوئے ہیں اور اگر تو اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو اللہ کے دین کی کرے گا اور اللہ کا دین سکھانے والوں کی کرے گا تو ایک اعتبار سے علماء کا احترام اللہ کی تعظیم کا تقاضا ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ اکرام الشیبت المسلم اللہ کے اجلال اللہ کی تعظیم میں سے ہے یہ کہ ایک بوڑھے مسلمان کا اکرام کیا جائے بدقسمتی سے آج یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے باہر کے بوڑھے تو چھوڑ دیجئے گھر کا باپ بوڑھا ہے اگر اس کا احترام نہیں ہے چلو بیٹھو زیادہ بڑبڑ مت کرو اور چپ چاپ بیٹھو ایک بار بولے بس ہوا نا کتنا بولیں گے آج یہ حال ہے نوجوان ایک سے دو بار اگر کوئی بات بول دے تو اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے آفس میں باس ایک گھنٹہ تک بھی بولے تو ڈر ہے اگر کچھ بول دوں پلٹا گئے تو فائر کر دے گا مادی اعتبار سے دنیا مفاد کے لیے کیا ہم لوگ دکھ برداشت نہیں کرتے لیکن آخرت کے لیے خصوصاً ان کا جو محسن ہے خیال نہیں رکھتے تو معلوم ہوا کہ یعنی ایک مہینے کی تنخواہ دے رہا ہے اور دو سال سے دے رہا خالی یہ تو پال پوس کے تجھ کو بڑا کیے ہیں اس کی اتنی سن لیتا ہے ان کی نہیں اجلال اللہ اکرام کہ اللہ کے اجلال میں سے اللہ کی تعظیم میں سے یہ چیز کہ بوڑھے ماں باپ کا یعنی بوڑھے آدمی کا احترام کیا جائے بوڑھے آدمی کا احترام کیا جائے تو جو سماج میں بزرگ ہیں عمر والے ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے پہلے ایک بوڑھا آدمی اگر بزرگ سامنے سے جا رہا ہو تو سگریٹ والا چھپا دیتا تھا بڑا آدمی آیا بزرگ ہیں چچا ہے ہمارے دادا ہے بڑے ہیں اب اب کیا ہو گیا ہے لڑکے شرارت کر رہے ہو اگر چوک میں کہیں بھی اور آ کے بزرگ بولے ارے مت کرو ایسا جاؤ گھر پہ جاؤ مت چھیڑو لڑکیوں کو جاؤ نا چاچا آپ اپنا کام کرو اس کا مزاق بنائیں گے بڑوں کا احترام آج نہیں رہا بڑوں کا احترام ہونا چاہیے خاص کر کے وہ کیوں بوڑھے مسلمان کا احترام ہونا چاہیے اس لیے کہ اس کی زندگی اسلام پہ گزری وہ عمر میں تجھ سے زیادہ ہے اور زیادہ ممکن ہے کہ اس کی نیکیاں تجھ سے زیادہ ہوں ایمان تجھ پر مقدم ہے زندگی میں اس کی عمر زیادہ ہے بہت ممکن اس کی تجھ سے زیادہ ہوگی تیسرا یہ کہ اس کے پاس تجربہ زیادہ ہے اور اللہ کے پاس اس کا مقام ہے کہ اب تک وہ دین پر جمع ہوا ہے تیرے پاس تو اور مرحلے آنے والے معلوم نہیں تو ٹکے گا کہ نہیں ٹکے گا وہ سب دیکھ لیا زندگی کو اور اب تک مسلمان باقی ہیں پاس ہو گیا وہ بہت کچھ ایک حد تک وہ کامیاب ہو گیا بڑھاپے تک اپنے اسلام کو لے گیا ہو تو لے جائے گا ایک بوڑھا مسلمان اس کا احترام ہونا چاہیے چاہے وہ پڑھا لکھا نہ ہو چاہے وہ مالدار نہ ہو چاہے وہ کہیں کا عہدے دار نہ ہو اجنبی ہو گٹھر لے کے جا رہا پک تھے تبھی بھی مسلمان ہے کیسے چچا ٹھیک ٹھاک ہے ہاں میں اٹھاؤں کچھ مدد کروں آپ کی جاؤ مسلمان عمر دراز کا احترام کرنا جس قوم میں یہ نہ ہو وہ قوم گھٹیا ہو جاتی ہے ایک پروفٹ اینڈ لاس انسانیت ہونا ضروری ہے بوڑھے مسلمان کا احترام وہ حامل القرآن غیر الغالب اور بوڑھے مسلمان میں خاص والدین ان کا تو اور بھی زیادہ حق ہے اور بھی زیادہ حق ہے ماں باپ اگر عمر بوڑھے ہو جائیں ان کا احترام ہونا چاہیے وہ حامل القرآن غیر غالبات یعنی اور اس قرآن کے حامل کا احترام جو قرآن کے معاملے میں نہ غلو کرتا ہے نہ جفا کرتا ہے جو قرآن کے معاملے میں غلو نہیں کرتا اپنی رائے سے تفسیر نہیں کرتا قرآن میں اپنی طرف سے تفسیر میں کوئی زیادتی نہیں کرتا باطل چیزیں نکال کے بدات اور خرافات قرآن میں سے نہیں پیش کرتا اپنی طرف سے کچھ اضافہ نہیں کرتا ہے قرآن کا حق ادا کرتا ہے اور اس میں کوتا ہی نہیں کرتا ہے نہ پڑھنے کے اعتبار سے نہ عمل کرنے کے اعتبار سے قرآن میں غلو اور جفا سے بچتا ہے نہ زیادتی کرتا ہے نہ کمی کرتا ہے عقیدے کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے قول کے اعتبار سے تعلیم کے اعتبار سے قرآن کا معلم ہے وہ قرآن کا حامل ہے حافظ ہے وہ اس کے دل میں قرآن ہے تو اس کے دل میں قرآن ہے اس کا احترام ہونا چاہیے خصوصاً ایسا آدمی جو حفظ کے ساتھ ساتھ قرآن کے حقوق کی رعایت کرتا ہے اس کے مطابق جیتا ہے قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے پڑھنے اور اس کے مطابق جینے کا اہتمام کرتا ہے ایسے قرآن کے حامل کا احترام ہونا چاہیے یہ بھی اللہ کی تعظیم میں ہے تو حامل قرآن کا احترام ہونا خصوصاً جو حامل بھی ہو اور عامل بھی ہو ایسا آدمی وہ اکرام ابھی سلطان المقصد اور تیسرا ایسا سلطان ایسا حاکم جو عدل و انصاف کرنے والا ہو اس کا بھی اکرام ہونا چاہیے یہ بھی اللہ کی تعلیم میں داخل ہے برا مسلمان عمر کے اعتبار سے ایک حامل قرآن علم کے اعتبار سے اور عدل و انصاف کرنے والا حاکم مقام اور عدل و انصاف کے وصف کی وجہ سے ان تینوں کا احترام ہونا چاہیے ان کی تعظیم ہونا چاہیے یہ بھی ایک فساد اس دور کا کہ مسلمان حکام کے بارے میں چاہے وہ کتنے احسانات کریں قوم پر کسی ایک یا دو چیز کو لے کر ان کے بارے میں لوگوں کو بدل کرنا ہر انسان میں کمیاں ہوتی ہیں ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اس کی خوبیوں کو نہیں دیکھنا بلکہ ایک دکھا چیزیں دیکھ کر اس کو لوگوں کو اس سے وزن کرنا اگر دس برائیاں بھی اس میں ہوں تب یہ ٹھیک نہیں لیکن اگر انسان میں ایک آدھ کوئی غلطی نکل آئے اس کو بنیاد بنا کر لوگوں کو بھڑکایا جائے اور خود بھی اس کے بارے میں بدزبانی کی جائے یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے نقصان ہی ہوتا ہے وہ اکرام سلطان ایسا حاکم جو و انصاف کرنے والا ہو اس کا اکرام کرنا تو یہ تین چیزیں کیا ہیں یہ اللہ کے اجلال اللہ کی تعظیم میں داخل ہے اس میں ایک چیز کیا ہے قرآن کے حامل جو قرآن کا علم رکھتا ہے اس کے مطابق جیتا ہے اس کے حقوق ادا کرتا ہے اس میں کوتا ہی نہیں کرتا ایسے انسان کا احترام کیا جائے ظاہر بات ہے کہ علماء کے سینے میں قرآن ہوتا ہے ان کا احترام ہونا چاہیے وہ قرآن کے حامل ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے وہ کلام جو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ اس کے اس کے کلام کے سبب اللہ کی خشیت سے ریزا ریزا ہو جاتا ہے اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو تو دیکھتا کہ اللہ کی خشیت سے اس کے خوف سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ٹوٹ پھوٹ کے بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ایسا کلام اللہ رب العالمین نے اہل علم کے سینوں میں رکھا ہے نہ صرف وہ کلام لفظ کے اعتبار سے بلکہ فہم کے اعتبار سے استعمال کی صلاحیت ان کو دی ہے احکام اس میں سے نکال کے وہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں گمراہیوں کا رد کرتے ہیں دین کے احکام میں اس سے استدلال کرتے ہیں لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں اتنا سب کچھ کرتے ہیں ان کا احترام نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ کی اللہ کے کلام کی تعظیم میں ہے کہ اس کے حاملین کا بھی احترام کیا جائے علماء کی توقیر دین ہے تاؤس رحم اللہ کہتے ہیں مین سنتی اربع یہ چیز سنت میں داخل ہے کہ چار لوگوں کی توقیر کی جائے جائے ان کا احترام کی کیا جائے ان کے وقار کو تسلیم کیا جائے العالم والشیبہ والسلطان والوالد نمبر ایک عالم پچھلی چیزوں پچھلی روایت میں تین چیزیں تھیں اس میں چوتھی بھی باپ کا اضافہ اس میں العالم علم والا شیبہ بوڑھا سلطان حاکم یہاں مطلق ہے قید کے بغیر ہے انصاف کرنے والا ہو یہاں قید نہیں ہے جیسا بھی وہ مسلمانوں کا حاکم ہے اس کو ایک پوزیشن حاصل ہے اس پوزیشن کی وجہ سے اس کا احترام ہم وہ قوم ہیں جو دوسری قوم کا بڑا ہے تو بھی احترام کرتے ہیں ہم کو اس بات کی تعلیم ہے ادا اتا کم کریم قوم ان جب کسی قوم کا بڑا تمہارے پاس آئے سردار شریف کریم کوئی بڑا آدمی آئے اس کا احترام کرو دوسری قوم کا ہے وہ اس کا بھی احترام کرو اگر تمہارے پاس آئے تو بتائیے ہمارا اپنا ہے حاکم ہمارا اپنا بڑا ہے ایک مقام اس کے پاس ہے اس کا احترام نہ ہو ادا اتا کم کریم قوم فاکرمو جب کسی قوم کا سردار بڑا تمہارے پاس آئے صاحب شرف انسان تمہارے پاس آئے اس کا احترام کرو بے عزتی مت کرو اس کی خصوصاً اس وجہ سے کہ وہ تمہارا مہمان بھی ہے اور کسی قوم کا بڑا ہے فساد کا ذریعہ بنے گا اس کی بےزتی تو ادا اطا کم کریم قوم فکری تو یہاں پہ کہا وہ سلطان سلطان کا احترام ہونا چاہیے اور باپ باپ گھر کا بڑا ہوتا ہے علی النساء مرد عورتوں پر قوام ہے پورے گھر کے اوپر ہی آدمی اپنے گھر والوں پر رائی ہے باپ کا وہی مقام ہوتا ہے گھر کا بڑا ہے وہ اس کا اکرام ہونا چاہیے جوانی کا مطلب بدتمیزی نہیں لیکن آج کل یہی بن گیا ہے جوان ہوتی کہتا بولنا نہیں ایسا مجھ کو دوستوں کے سامنے ڈانٹتے ایسا نہیں ڈانٹنا کچھ بھی بول دوں گا الٹا کہ میں دوستوں کے سامنے بولے کسی کے بھی سامنے بولے ایسی اولاد جو دوستوں کے سامنے اگر باپ ڈانٹ دے پلٹا کے بول دے اولاد کی عزت نہیں رہتی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ڈانٹنے میں میری عزت جا رہی ہے یہ الٹا بولنے میں عزت جاتی ہے لیکن کوئی اگر سن لے چار آدمی کے بیچ میں باپ ڈانٹ کہاں تو عزت دوں چلو اگر میں اگر ڈانٹ دیا ایسا کرتا ہے باہر اب یہ چپ چاپ سن لیا تو بولتے کہ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے لیکن دیکھو کتنا نیک بچہ ہے باپ نے ڈانٹا تو سن لیا اس نے الٹا بولا نہیں عزت سننے میں ہے لوٹانے میں نہیں لیکن شیطان کان میں معلوم نہیں کہاں سے ڈال دیتا ہے کہ سن کے لیے نا تیری عزت جائے گی سن کے لینے میں عزت نہیں جاتی ہے بولنے میں عزت جاتی ہے بڑے اگر ہم کو ڈانٹ دیں باپ ہم کو ڈانٹ دے چاہے لوگوں کے سامنے ہو وہ تو اور بھی اچھا موقع ہے اپنی سعادت ثابت کرنے کا سن کے لے لے بات کو بدتمیزی مت کر جوانی کی عمر میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی بعد میں سمجھ میں آتی کب معلوم جب ان کا بچہ ان کے ساتھ ویسا کرتا ہے تب سمجھ میں آتا کہ یہ غلط ہے تو کچھ چیزیں عمر کے ساتھ ہی سمجھ میں آتی ہیں لیکن اگر نہ سمجھ میں آئے تو عمر والوں کی صحبت سے سمجھ میں آ سکتی ہے ورنہ نہیں تو چار چیزیں سنت میں سے ہیں یعنی یہ ہمارے دین کا شعار ہے مسلمانوں کا طریقہ ہے نبیوں کی تعلیمات میں سے ہیں کیا نمبر ایک چار لوگوں کا اکرام کرنا ایک عالم کا بوڑھے کا اور مسلمانوں کے حاکم کا اور اسی طرح سے والد کا ان سب کا اکرام کرنا یہ سنت ہے یہ تاؤس ہیں تاؤس کون ہیں یہ تابعین میں سے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے خاص شاگردوں میں سے ابن عباس ان کے بارے میں کہتے تھے مجھے گمان ہے کہ تاؤ جنت میں سے ہے امام ابن حجر نے میں ان کا قول ذکر کیا ہے کہتے تھے میں سمجھتا ہوں تاؤ سیر جنت میں سے ہے یعنی اتنا ان کو چاہتے تھے اور اتنا اعتماد ان کے اوپر تھا گمان ہے کہتے تھے یقیناً فیصلہ نہیں دیتے ہے تو تو اتنے نیک تھے تو یہ ایسے لوگوں میں سے تو کہا کہ چار لوگ چار چیزیں سنت میں سے تو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عالموں کا احترام کرتے ہیں بوڑھے کا احترام کرتے ہیں مسلمانوں کے حاکم کا احترام کرتے ہیں اور باپ کا احترام کرتے ہیں اس روایت کو امام معمر ابن راشد نے اپنی جامع میں بیان کیا اور جامع بیان العلم میں یہ روایت موجود ہے اور روایت صحیح ہے پچھلی روایت ابو داود کی تھی جو بوڑھے اور قرآن کے حامل کے بارے میں تھی آئیے آگے بڑھتے ہیں سلب دیکھیے علماء کا کیسا احترام کرتے تھے شادی رحم اللہ کہتے ہیں صلی زید بن ثابت علی جنازت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی نے جنازے میں نماز پڑھی تم نقر بتلو بغلطن ایک خچر لایا گیا ان کے پاس لیا کب تاکہ اس پر سوار ہو جائیں پجا ابن عباس فأخذ برکابه تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آئے اور انہوں نے رکاب پکڑ لی رکاب کہتے ہیں جہاں پاؤں رکھا جاتا ہے آپ کے نوٹس میں شاید لگام لکھا ہوا ہے لیکن وہ رکاب اس کو کہتے ہیں جہاں پاؤں رکھ کے سواری پر چڑھتے ہیں جو پاؤں رکھنے کا ہوتا ہے نا لوہے کا اس کو رکاب کہتے ہیں فاق ادبی رکابی تو انہوں نے وہ جگہ پکڑ لی جہاں پاؤں رکھ کے سواری پر سوار ہوتے ہیں رکاب فقال الحزی دن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عنہ عمر عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عنہ عنہ چھوڑ دیجئے فقال ابن عباس عباسم یفعل بالعلماء والکبراء ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہا کا بن علما ہم اپنے علماء اور ہمارے بڑوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں علماء اور بڑوں کے ساتھ میں ایسا ہی کیا جاتا ہے یعنی ان کی خدمت کی جاتی ہے ان کا احترام کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے ان کا شرط ظاہر کرنے کے اعتبار سے آپ دیکھیے یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی تھی اللہ الدین معلم التعویل اللہ کو دین کی گہری سمجھ دے اسے قرآن کی تفسیر اور تعویل کا علم دے اتنی بڑی دعا ان کے لیے کی تھی کہ اس کو گہرا علم دے یعنی علم کی دعا اور وہ بھی علم کون سا قرآن والا علم تفقف اور تفسیر دو جمع ہونا چیز بہت بڑی چیز ہے یہ دونوں کی دعا دی اور اتنی بڑی شخصیت کہ خوارج سے اکیلے ڈبیٹ کرنے گئے تھے سوچیے خوارج سب سے ڈینجر قوم مسلمانوں کی خون کی پیاسی ایسے اکڑ قسم کے لوگ الطلی سے کہا کہ دوپہر کے میں کہا تھوڑا ٹھہری نماز تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھی میں ذرا جا کے آتا ہوں مل کے آتا ہوں اگر آپ اجازت دیں دیکھو خطرہ ہے کہا کچھ نہیں ہوتا جاتا ہوں میں اور جا کے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا اور لاجواب کر دیا تھا ان کو خوارج کو خوارج کسی کی سنتے نہیں تھے دو یا چار ہزار لوگ توبہ کر کے ان کے ساتھ ہو گئے ان میں سے ان کی گفتگو کے اثر سے کاغ بتاؤ تمہارے کیا اعتراض ہے یہ اعتراض یہ اعتراض اور کچھ ہے ٹھیک ہے اب پہلے کا جواب یہ دوسرے کا جواب یہ تیسرے کا جواب یہ اور ہر مطلب بولتے رہتے اس سے نکل گیا میں ہو گئی کلیئر بات ہاں تو اب اگلا منواتے بھی تھے ماننا تب وہ قوم لیکن ایسا علم تھا کہ خوارج سے منوائی اپنی باتیں تحکیم کا مسئلہ اور اسی طرح سے دائشہ کے ساتھ میں مال غنیمت والا مسئلہ اور قیدی بنانے کا مسئلہ اور حضرت علی کا جو نام امیر امیرین کٹ کیے تھے معاہدے میں حضرت معاویہ کے ساتھ میں اس کے اوپر اعتراض کا جواب ابن عباس نے دیا اتنا گہرا علم کہ نہ صرف تعلیم کی صلاحیت تھی بلکہ مناظرے کی بھی صلاحیت تھی اور اکیلے جا کے سب سے بات اور ان کی بات سے لوگ ہوئے لیکن وہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں زید ابن ثابت سینئر ہیں بڑے ہیں وہ کیا کرتے زید ابن ثابت کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وہی نازل ہوتی قریبی رہتے تھے فوراً بلا لیتے تھے لکھو قرآن کے لکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی زید ابن ثابت اور جب قرآن بعد میں جمع کیا گیا ذمہ داری نہیں کو دی گئی حضرت ابو کا صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قرآن جمع کیا گیا تو اس وقت میں بھی انہوں نے ذمہ داری انہیں کو دی تھی اتنے علم والے کی ان پر اعتماد تھا یہ جمع کریں گے جا کے سارا قرآن جو ہے ایک ساتھ انہوں نے جمع کیا جو بکھرا ہوا لوگوں کے پاس تھا کسی کو ایک صورت یاد کسی کے پاس اتنا لکھا ہوا کسی کے پاس وہ ایک آفیشیل ڈیوٹی تھی جو انہوں نے نبھائی امیر المؤمنین کے حکم پر پورا قرآن ایک ساتھ جمع کیا زید ابن ثابت ابن عباس ان کا احترام ہیں کیونکہ یہ چھوٹے تھے کم عمر تھے وہ بڑے تو وہ عالم بھی ہے اور بڑا بھی ہے دو چیزیں جمع ہو رہی ہیں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سواری پر جب ان کے پاس سواری لائے گی عباس اس رکاب پکڑ کے کھڑے ہو گئے سوار ہو جائیے آپ کھائی چھوڑ دو کہا محمود ممکن کے ساتھ بڑوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں آج اگر کوئی کہے تو صوفی بولیں گے اس کو یہ کیا ہے ٹھیک ہے وہ عالم منع کرے اور بات ہے جیسا کہ زید بن ثابت رضی اللہ یہ کیا ہے چھوڑ دو مت کرو ایسا لیکن یہ طریقہ ہے مسلمانوں میں رہا ہے آج یہ چیز ہماری زندگی سے نکلتی جا رہی ہے خود انس بن مالک رضی اللہ علیہ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے برچے اور پانی کے برتن ساتھ ہی ہوتا تھا لے کے جاتے تھے خدمت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نبی کریم صلی اللہ علیہ استنجا کے لیے گئے باہر آنے سے پہلے لا کے پانی رکھ دیا تاکہ وضو کریں مجھے اچھا، کون رکھا ہے حضرت نے کہا ابن عباس نے رکھا تو آپ نے ان کو دعا دی اللہ الدین تعویل یہ مزاج مسلمانوں کا ہے ہمارے بچے علماء کی خدمت کریں ہم کریں گے تو کریں گے نا وہ لوگ خصوصاً ان علاقوں میں جہاں مسجد کا امام ہوتا ہے اور تنخواہ پر ہوتا ہے وہ تو غلامی ہوتا ہے سمجھ لیجیے بعض اوقات اس طرح کا ماحول جو ہمارے ملکوں میں دیکھنے میں آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے مطلب یہ کہیں سے خرید کے غلام لایا گیا ہے احترام ہونا چاہیے علماء کا علماء کا احترام ہونا چاہیے عالم کی عزت ہو اس سے محبت ہو اس کی تعظیم ہو وہ انسان ہے اس سے علمی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں زندگی میں اس کی اپنی غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن بعض اوقات عوام اپنے کو اتنا پاک سمجھتی کہ کوئی کچھ بولے تو برداشت نہیں کرتی لیکن عالموں کے بارے میں جو جی میں بولی لہذا علماء کا احترام بہت ضروری ہے اور یہاں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے صحابہ لوگوں کے سامنے ہی کرتے تھے تاکہ وقار معلوم ہو علماء کا مقام معلوم ہو ابن عباس اس طرح سے انہوں نے کیا تاکہ لوگ دیکھیں آج ہمارے پاس روایت موجود ہے اور انہوں نے کیا کہا ہا ہم اپنے علماء اور اپنے بڑوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں نہ صرف علماء بلکہ قوم کا سردار سماج کا بزرگ آدمی بڑا آدمی ان سب کے ساتھ ایسا ہم کرتے ہیں جس سماج میں بڑوں کا احترام نہ ہو وہ برباد ہو جاتا ہے چاہے وہ بڑائی علم کے اعتبار سے عہدے کے اعتبار سے عمر کے اعتبار سے ہو یہ ہونا چاہیے چاہے علم کے اعتبار سے بڑائی ہو علماء چاہے عہدے کے اعتبار سے ہو حکام چاہے عمر کے اعتبار سے ہو گھوڑا آدمی یہ بڑائی ہے اپنے بڑوں کا ہم احترام کرتے ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے قدری قدرین کی نہیں کرتے وہ قوم ہمیشہ سعادت مند رہتی جو بڑوں کا احترام کرتی ہے تو اس روایت کو امام ابن عبد البر نے حافظ ابن البر نے جامع بیان العلم میں اس کو روایت کیا ہے اور یہ اثر صحیح ہے علماء کا احترام اور ان کی حیبت بھی ہونی چاہیے وہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں ہو سکتے ہیں لیکن وہ علماء ہیں بعض اوقات بے تکلفی حدیں پار کر جاتی ہے حدود کو یاد رکھا جائے خصوصاً عمر دراز علماء ٹھیک ہے آپ کی عمر کا کوئی آپ کے ساتھ پڑھنے والا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر عمر دراز اور بزرگ علماء ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے حدیں یاد رکھنی چاہیے بلکہ صحابہ میں بعض صحابہ کی حیبت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما جن کا تذکرہ گزرا اور یہ خاص شاگرد بھی تھے قادی بھی تھے حضرت عمر کی خدمت اور ساتھ ملازمت ان کی تھی اور حضرت عمر بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے کہتے ہیں مکت تو سنتن اريد ان اسال عمر بن الخطاب عن ايه فما استطيع ان اساله هيبه له کہتے ہیں ایک سال ایک آیت کے بارے میں میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہتا تھا پوچھنا چاہتا تھا پوچھنا چاہتا تھا ایک سال تک نہیں پوچھ سکا میری ہمت ہی نہیں بندی ان سے پوچھنے کی ان کی حیبت کی وجہ سے اتنا روب ان کا تھا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ حضرت ابن عباس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زاد بھائی ہیں فیملی میں سے ہیں لیکن پھر بھی وہ حضرت عمر کا اتنا احترام کرتے تھے ان کی حیبت اتنی تھی ان کے اوپر کہ ایک آیت پوچھنی تھی ان کو کہ وہ کون سی دو خواتین تھیں جن کے بارے میں سور تحریم کی آیت نازل ہوئی تو سوچتے کہ آج پوچھوں گا کل موقع دیکھتے دیکھتے موقع ہی نہیں ملتا تھا اور ہمیشہ سوچتے تھے کہ نہیں جانے دو ابھی نہیں ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں وضو کرا رہا تھا ان کو تب موقع مجھے ایسا لگا کہ ٹھیک ٹائم دکھ رہا ہے پوچھ لو پوچھ لیا ان سے ان کا عائشہ اور حفصہ دونوں کا نام بتا دیا بت نے تو کہتے بہت تلاش کر کے موقع ملا تو ایک بار وزون کو کرا رہا تھا تھوڑا ٹھیک دکھائی دیا بتا سکتے ہیں تو میں نے پوچھ لیا ان سے اور جواب دیا انہوں نے ایک سال تک ایک مسئلے کا ہم تو مسئلہ ہی چھوڑ دیں گے ایک سال تک انتظار کون کرے بھائی علماء کا ادب ہونا چاہیے احترام ہونا چاہیے کیونکہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی دل آزاری والے بھی ہوتے ہیں مثلا ایک عالم ہے اب اس عالم کے بارے میں کسی نے اس کے رد میں کتاب لکھی ادب نہیں ہوتا ہے وہ بلا کتاب آپ کے خلاف لکھی اس کا جواب لکھ رہے کب لکھ رہے مر صاحب یا کسی عالم کی تردید میں کسی نے کچھ کہا ہو اس کو نقل کرنا اپنی زبان سے فلاں صاحب نے آپ کو جاہل لکھا ہے تو بھی اسی کے ساتھ شامل ہو گیا کسی کی بے ادبی کی بات کو نقل کرنا عالم کے سامنے یہ اس کی بے ادبی کی ایک شکل ہے آپ سوچیے کہ علیم صاحب آپ کے بارے میں تو جاہر لکھ دیا ہو آپ جاہر بولتا ہے تو یہ آپ کا بھی بولنا شمار ہو رہا ہے یہ ادب کے خلاف ہے عالم کی حیبت ہونا چاہیے کہ کیا بولا جائے کیا نہ بولا جائے چونکہ اس مسئلے میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی شریک تھی حضرت حفصہ اس آیت کے ذمن میں لہذا یہ تھوڑا احتیاط کرتے تھے پوچھنے میں پوچھو نہیں پوچھو پوچھو نہیں پوچھو پھر پوچھا تو یہ بھی ایک انسان اہل علم کی حیبت اس کے اوپر عام لوگوں کے جیسا معاملہ ان کے ساتھ نہ کرے ان کا مقام ان کا احترام ان کی دل آزاری نہ ہو جائے اس کا خیال رکھنا یہ اصل چیزیں ہیں دیکھیے علم معلومات کا نام نہیں ہے معلومات data data data copy copy جمع کیے پی ڈی ایف سارے ہاں یہ معلومات ہے یہ کمپیوٹر کی طرح ڈیٹا آپ جمع کر لیے علم اگر آپ کی شخصیت کا حصہ نہ بنے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ویسے جیسا جو کھا رہے وہ جسم کا حصہ نہ بنے تو فائدہ کیا ہے کھاتا کیوں ہے آدمی قوت ملے تو علم آپ کی شخصیت کا حصہ نہیں بن پا رہا ہے آپ کے اندر نکھار پیدا نہیں ہو رہا تو فائدہ کیا ہے خالی ڈیٹا ہارڈ ڈسک میں جمع ہونا بہت ضروری ہے کہ علم اس کے آداب کے ساتھ آئے تو علماء کی حیبت اور تعظیم دل میں ہونا یہ بھی ضروری ہے بلکہ یہ آدمی مانے کہ علماء کا ہم پر حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملم یوجی اللہ کبھی رانا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه وہ میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا اجلال نہ کرے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے امام احمد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے وہ میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا اجلال نہ کرے جو جل کبیرانہ ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے عمر دراز لوگوں کا یا عہدے کے اعتبار سے بڑوں کا وہ یار سغیرانہ اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے چاہے وہ چھوٹے عمر کے اعتبار سے ہوں یا مالی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے ہوں وہ یا عارف عالم نہ حق کا ہوں اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے وہ ہمیں سے نہیں معلوم کہ عالم کا حق ہوتا ہے ہمارے سماج میں الٹا معاملہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عالم پر حق ہوتا ہے عالم صاحب میں نے وہ میسج آئے گا آپ کو لمبا میسج آئے گا کہیں سے کاپی پیسٹ کیا ہے آرم صاحب ذرا دیکھ کے اس کا ذرا تحقیق کر کے جواب دو چالیس ادیسیں ہیں صحیح ہیں ضعیف ہے ذرا دیکھ کے بتاؤ فجر میں بھیجا ہے رات کے دو بجے پھر آئے گا کوشچن مارک کیا کچھ بولے کیا نہیں کیا بھیجے گا کوشچن وہ بھی کون سا ریڈ والا ایک دم ہاں اور ساتھ میں ایک آدھ ایموجی بھی ہوگا رونے والی غصے والی <laughs> ہے مطلب کیا چل کیا رہا ہے جواب کیوں نہیں دے رہے آپ پھر بھی اگر عالم نہ دیں تو دو کوشچن ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں عالم صاحب کا تھوڑا مصروف تھا تو برداشت نہیں کرتا آدمی یعنی آپ کا غلام ہے عالم آپ نے جواب دینا چاہیے میں آپ کو میسج کیا ہوں آپ جواب کیوں نہیں دے رہے قیامت کے دن اللہ آپ کو پکڑے گا یہ برابر یاد ہے اور تجھ کو نہیں پکڑے گا کبھی پوچھا عالم کے حال احوال تیری ضرورت کے وقت میں تو ان کو پوچھ رہا ہے تیرے کام کے لیے پھر جو بھول جائے گا اس کے بعد پھر معلوم نہیں کب یاد کرے بیمار ہیں صحت مند ہے بیوی کا کیا حال ہے ان کے بچوں کا کیا حال ہے ان کے کبھی پوچھا اس بارے میں قرآن اللہ تعالیٰ سے قیامت بھی نہیں پوچھے گا اپنی ذمہ داری کون یاد رکھتا ہے سب سمجھتے ہیں کہ یہ عالم بن گئے کا مطلب یہ ان کا کام ہے ان کی ڈیوٹی ہے انہوں نے کرنا چاہیے تیری ڈیوٹی کیا ہے عالم کا ہم اپنے اوپر حق مانیں کہ ان کے ان کی دعوت میں ہم ان کا تعاون کریں ان کی تکلیفوں میں ان کے ہم کام آئیں عالم بیمار ہے دواخانے میں پڑا ہے کوئی جاتا نہیں اللہ ماشاء اللہ جانے والے جاتے ہیں جب وہ عالم مر جاتا ہے پھر اس کے پر آئے گا امت کا بڑا نقصان ہوا ہے امت کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے سیٹ کم ہوئی دیوار میں سے امت کی جو واپس سے اس کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی دواخانے میں گیا نہیں کبھی ملنے کے لیے اس کا خیال نہیں رکھا کبھی اس کی ضرورت نہیں پوچھا گھر میں کبھی معلوم نہیں کیا کیا حال ہے اس کا بھائی کچھ ضرورت ہے آپ کو بل بھرے دواخانے کا کیسا چل رہا بچوں کا کیسا چل رہا بیوی کا کچھ بھی نہیں یہ ہاں، یہ رسمی زندگی ہماری جو یہ مصنوعی زندگی ہے یہ نقصان والی ہے علما کا خیال رکھیے یہ نہیں رہے دین ختم کچھ کا کچھ دین سمجھ کے عمل کرنے لگیں گے یہی علماء ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ پڑھنے میں غلطی ہو رہی ایسا نہیں ایسا پڑھتے باقی سب چیزیں چھوڑ دیجیے قرآن کی تلاوت مشکل ہو جائے گی آپ کی کوئی اصلاح نہیں کر پائے گا سن رہا کچھ ہاں اپلیکیشن میں سننے کو جا رہا ہوں اور غلط پڑھتا رہا زندگی بھر وہی بعد میں پتا چلا اس کے اندر کچھ سننے میں گڑبڑ ہو رہی تھی یا کتاب پڑھتا رہا پرنٹنگ مسٹیک ہو رہی تھی نقطے بڑھ گئے تھے عالم صحیح کرتا ہے اس کو عالم کا احترام بہت ضروری ہے تو کہا کہ جو ہمارے بڑوں کا اجلال نہ کرے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا عالم بڑے اور چھوٹے دو ہی ہیں تیسرا کون ہے عالم کو الگ سے بیان کیا وہ بڑوں میں آتا ہے لیکن اس کو الگ بڑا ہے یہ علمی اعتبار سے بڑا ہے اس کا اپنا ایک خاص مقام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ گواہ بنایا شہید اللہ اللہ اللہ العلم تو اللہ نے ان کو جب گواہ بنایا ہے کچھ تو مقام ہے نا فرشتے ان کے ساتھ اللہ نے ان کو رکھا سے اوپر اللہ ہے آسمان میں فرشتے ہیں ان کے ساتھ کس کو رکھا تیسرے نمبر پر علماء کو ان کے لیے اونچائی نہیں ہے ان کے لیے بلندی نہیں ہے ان کے لیے شرف نہیں ہے یس آمنو اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بڑھایا ہے علماء ان میں سے خاص علماء کے درجات ایمان والوں میں بھی بڑے لدین وہ لدینہ درجات جن کو علم دیا گیا ان کے لیے اور بھی درجات ہیں اونچے درجات ہیں مراتب ہیں ان کا احترام ہے تو عالم کا اپنے اوپر حق جانے عالم کا حق کیا ہے اس کا احترام کیا جائے اس کی عزت کا دفاع کیا جائے اس کی عزت کا دفاع کیا جائے اس کے دینی کاموں میں اس کا تعاون کیا جائے اگر اللہ توفیق دے تو اس کی زندگی میں اس کا تعاون کیا جائے مرد ہے کچھ ہے علمی کام کر رہا ہے آپ اس کے کچھ کام آ جائیں وہ کتاب ڈھونڈ رہا ہوں مل نہیں رہی کہاں سے آپ کو معلوم پڑ گیا آپ جا کے لے کر آ کے یہ کتاب آپ یہ کتاب ڈھونڈ رہے تھے آپ ہاں ارے آپ کو کہاں سے ملی ہاں میں ڈھونڈ رہا آپ کا وقت بچے گا آپ ڈھونڈتے تو آپ کا وقت جاتا آپ اتنا ہی پڑھنے میں اور تحقیق کرنے میں لگائیے میرے دعا کیجیے نہیں کر سکتے یہ کام کر سکتے بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ کچھ علماء ہیں جو علمی کام میں رہتے ہیں دعوتی کام میں رہتے ہیں وہ جا کے ان کا سودا اور ان کی چیزیں لا کے بھی ان کو دیتے ہیں آپ مت کیجیے ہم لوگ کرتے ہیں کبھی یہ بھی سوچتے ہیں ہم لوگ آپ اس میں اپنا وقت کیوں لگاؤ گے کیا دیا آپ کو فلاں چیز لانا ہے میں لا کے دے دیتا ہوں آپ اپنا وہ وقت تحقیق میں لگاؤ پڑھنے میں لگاؤ آپ آپ آپ کا بدل نہیں ہمارے پچاس لوگ مل جائیں گے ہمارے جیسے آپ چینج لاؤ گے ہم لوگ نہیں ہم لوگ یہ سب کچھ روزانہ کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے ہم کو کیا مسئلہ ہے دس کی بجائے گیارہ کام ہو گئے بیوی کے دس تو کرتے ہی ویسے آپ کا کریں گے تو کیا چھوٹے ہو جائیں گے یہ مزاج اگر ہمارے اندر آ جائے دعوت کا کام بہت آگے بڑھ سکتا ہے بلکہ ہم کیا کرتے ہیں ہمارے کام بھی ان کو دے دیتے ہمارے مسائل ہم کو نہیں ہوتا ڈھونڈ کے ہم کو دے دو جبکہ بعض اوقات ان میں صلاحیت ہوتی ہے اور موٹا مسئلہ ہوتا ہے کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں رات کو تین بجے فون آئے گا صاحب سو تو نہیں رہتے نہیں تمہارے ہوتا تین بجے تکلیف تو نہیں دی نا میں نے نہیں بھی تکلیف نہیں کہا نیند سے اٹھنے میں کہاں تکلیف ہوتی ہے رات میں کوئی تکلیف دے سکتا ہے کسی کو سورج نکلا ہوا ہے نا تمہارے انتظار نہیں بیٹھا ہوتا میں کیا بات ہے بولو چلو ٹھیک ہے آگے بات ایک نام دے سکتے بچے کا ہمارے گھر میں ایک مہمان آیا ہاں ٹھیک ہے محمد رکھو تھوڑا ایسا نام دیجیے جو کسی کا نہ ہو ٹھیک ہے کرن رکھ لو دس نام ایسے بھیجیے جو عام نام ہو میننگ کے ساتھ بھیجیے زیر زبر کے ساتھ بھیجیے اب عالم کر رہے کام ہاں اور وہ بھی کب بھیجے گا کل عقیقہ کا ہے ذرا جلدی بھیجو کل نام رکھنا کل کا ہے اتنے دن سو رہا تھا آپ سوچیے ہم گویا کہ سمجھتے وہ خادم ہمارے لیے ویٹ کر رہے ہیں ہاں صاحب بتائیے جیسا ہوٹل میں ویٹر ہوتا ہے وہ انتظار میں ہوتا ہے آپ حکم تو دیجیے میں ویٹ کر رہا ہوں عالم کا ایسا سمجھتے ہیں بلکہ بعض اوقات یہ سمجھتے کہ ان کو اور کچھ کام ہی نہیں ہمارا ہی کام ہے وہ اپنے پچاس کاموں میں رہتا ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس میں پاس بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس فالتو وقت ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ عالم بھی فالتو بیٹھا ہوا ہے چلو جا کے مل کے آئیں گے چائے پی کے آئیں گے جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے گھنٹوں بیٹھا رہے گا وقت ضائع کرے گا ان کا ہم اپنا سوچتے ہیں دوسروں کا نہیں علماء کا سوچنا چاہیے ان کے اوقات ان کی ضروریات ان کے مقاصد ان کا مقام اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ان کو اذیت نہ ہو بلکہ ہماری وجہ سے ان کے کام میں اور اضافہ ہو اور اگر ان کی غیر موجودگی میں ان کا تذکرہ آئے تعظیم کے ساتھ ہو عزت کے ساتھ ہو کیونکہ عالم دین کی عزت دین کی عزت ہے دلوں سے دین کی عزت نکل جاتی جب عالم کی عزت دل سے نکل جاتی ہے دیکھ لیجئے اس کو تجربہ کر کے بہت ضروری ہے ابن آسا کے رحم اللہ فرماتے ہیں یا عقی اور یہ بہت یاد رکھنے کی چیز علماء عام طور سے اس کو ذکر کرتے ہیں جب علماء کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے یہ بہت جام الفاظ میں انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہتے ہیں ابن آسا کے کہتے ہیں یا عقی وہ فکنی اللہ ولیمر اچھی طرح جان لے میرے بھائی اچھی طرح اس بات کو جان لیں وفقنی اللہ و ایا کلیم مرغوتی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تجھے بھی اللہ کی رضا کی اعمال کی توفیق دے وہ ممن یکشا و یتقی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں میں سے بنائیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان لحوم العلماء مسمومہ اچھی طرح اس بات کو جان لیں کہ علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں وہ کیا مطلب ہے علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں تم تو بہت ناپسند کرتے ہو اس کو مردہ بھائی ہے اس کا گوشت کھانا مسلمان مردہ اس کا گوشت کھانا تو وہ گوشت جو ہے علماء کا جو ہے کیسا ہے زہریلا ہے زہریلا گوشت کا ہے تو کیا ہوگا ہلاک یہ غیبت کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی کا گوشت کھانا دین اصطلاح میں کسی کا گوشت کھانا کا مطلب ہوتا ہے جیسے قرآن کی آیت میں سورت الفجرات میں کیا تم پسند کرتے ہو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ تو مطلب غیبت کرنا اس کی تو عالم کی برائی کرنا اس کی غیر موجودگی میں کہا ان لحوم العلماء مسموما وعادت اللہ فی حد کی معلوما جو لوگ علماء کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے راز فاش کرنے میں اللہ کی عادت معلوم ہے وہ عالم کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی شان گھٹانے کے لیے اس کے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی فضیحت کرتا ہے ان کے عیوب لوگوں کے سامنے لا کر جو عالم کی شان گھٹانے اس کو بے عزت کرنے کے لیے اس پہ تہمتیں لگایا اس کے بارے میں بری باتیں بولے اس کا مقام گھٹانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے ان کے عیوب لوگوں کے سامنے لاتا ہے اور وہ بے عزت ہوتے ہیں اور یہ معلوم ہے اور یہ ہمیشہ سے دیکھنے میں آتا ہے وعادت اللہ فی حد کی استار منتقسهم معلومہ وان من اطلق لسانه فی العلماء بالقلب بلاه الله قبل موته بموت القلب جو آدمی علماء کی شان میں گستاخی میں اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے علماء کی عزت خراب کرنے میں ان کا مقام گھٹانے میں ان پر تہمت لگانے میں اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مرنے سے پہلے اس کے دل کو موت دے دیتا ہے وہ مرتا بعد میں اس کا دل پہلے مر جاتا ہے نہ دعا میں اثر نہ نماز میں اثر نہ تلاوت میں اثر نہ ذکر میں اثر نہ دینی مجارس میں اثر دل ہی مر جاتا اس کا ان اعلیٰ کیفیات سے اس کا دل محروم ہو جاتا ہے جو ایمانی کیفیات سے یہ ایسا گناہ ہے علماء کے بارے میں بدگوئی کرنا بد زبانی کرنا ان کی ان کے ان پر تہمت لگا دینا ان کی شان میں گستافیاں کرنا آدمی کا دل مردہ ہو جاتا مرنے سے پہلے یہ دنیا کی سزا ہے اور آیت پڑی انہوں نے تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس نبی کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں کہیں وہ فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں اور کہیں ان پر دردناک عذاب نہ جائے رسول کے حکم کی مخالفت علماء کا اکرام کرنا احترام کرنا عالم کا مقام جاننا ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے جو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں فتنے میں گرفتار ہو جاتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ جو اسکالرس آف ڈالرز علماء کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں حکومت کے بکے ہوئے ہیں اور یہ حیض و نفاذ کے عالم ہیں ان کو امت کے حالات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے حکام کے غلام بنے بیٹھے ہیں بادشاہ کی گود میں ہیں ان کو اللہ ان کی ان کی بادشاہوں کی طرف سے کچھ ملتا ہوگا تبھی تو کرتے ہیں چاپلوسی کرتے ہیں جانے کتنی باتیں بولتے بعد میں بولنے لگتا ہے تو آج کم بولا کل زیادہ بولتا ہے ہمت بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر جو چاہے بولتا ہے پھر برے برے القاب بھی دور دور کی باتیں ان کے بارے میں کرتا ہے ایسے لوگوں کے دلوں میں دین سے دین کا تفقو اللہ چھین لیتا ہے اور وہ کیفیات ان کے دل میں نہیں آ پاتی بہت ضروری ہے کہ علماء کا احترام کیا جائے علماء کے بارے میں بد زبانی آدمی نہ کرے بہت ساری چیزیں انسان کو سمجھتی نہیں ہیں علماء بولتے ہیں ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے اس وقت میں صبر کرنا چاہیے حکمت کا تقاضا ہے کہ ایسا نہ کرے ہے کہ حکمت حکمت حکمت حکمت کب تک کریں گے ایسا تھوڑی رہتا ہے اور آدمی بول کے علماء کو بالکل دلیل کرتا ہے جو چاہے بولتا ہے سیاسی حالات میں خصوصاً کسی ایک مسئلے میں عالم کی تحقیق ایک ہو اور آپ نے کسی ویب سائٹ پہ کچھ پڑھا ہو پوری عزت آپ نکال دیتے عالم یہ کوئی عالم ہے کیا ان کا فتویٰ ایسا ہے لیکن دیکھو یہ میرے پاس یہ تحقیق آئی ہے ٹھیک ہے بھائی آپ کے کے پاس پاس آئی آئی ہے اس اس نہ بھی ہو یا کی تحقیق واقعی کچھ ہو ہو سکتا وہ آپ سے زیادہ صحیح ہو لیکن آپ چار چیزیں کاپی کر کے لائے پرنٹ آؤٹ لے کے اور عالم کے اوپر سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ بھی بول رہے آپ اس کو نہیں ہونا چاہیے خصوصاً ایسا عالم جو واقعی تحقیق کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ سے کسی مسئلے میں اس کا اختلاف ہو گیا آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کریں اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کریں نہیں ہونا چاہیے اس دور کی برائیوں میں سے ایک برائی ہے کہ آدمی اپنے لیے کوئی ایک فکر قائم کر لیتا ہے اپنے لیے ایک کوئی نظریہ قائم کر لیتا ہے اور پھر بڑے سے بڑا عالم بھی کائے کے البانی کائے کے بن باز اور کائے کے ابن قیمیہ اور کائے کے ابن قیم اور کائے کے ابن قیمت کچھ بھی بولتا ہوں جو جی میں بولتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے یہ بڑی مصیبت ہے یہ آدمی کو ہمیشہ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے سمجھنے میں کچھ غلطی ہو رہی ہو ہو سکتا ہے میرا فہم غلط ہو ڈاکٹروں کے بارے میں ایسا نہیں کرتا لیکن علماء کے بارے میں ایسا کرتا ہے ان کی بات نہیں بھی سمجھے تو مانتا علماء علماء کی بدتمیزی کرتا ہے اپنے حساب سے وہ بولیں تو ٹھیک نہیں تو نہیں بعض اوقات تو نکاح اور طلاق کے معاملات اور اس طرح کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ایسا ویسا رہتا عالم صاحب کو ہی ڈانٹنا شروع کر دیتے اگر چودھری صاحب ہو دنیا میں مالدار ہو اور سرپنچ ہو کسی علاقے کا بڑا ہو اور اس طرح کا آدمی ہو عالم کو ہی وہ دباؤ ڈال کے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا نہیں ہونا چاہیے عالم سے ویسے بات کرنا چاہیے جیسے حاکم سے بات ہوتی ہے احترام اس کا ہونا چاہیے تو یہ باب نمبر بارہ میں نے اس کو تفصیل سے اس لیے ذکر کیا ہے کہ باقی جتنی برکات ہیں علم کی یہ اس پر مبنی ہے علم سے واقعی استفادے کے لیے ضروری ہے کہ علم والوں کا احترام ہو غلو نہ ہو کہ پاؤں میں گر جائے جیسے صوفیوں کے ہاں عام طور سے ہوتا ہے اور یہ بھی نہ ہو کہ ان عالم کی غلط بات کو بھی زبردستی لیپا پوتی کر کے صحیح کرنے لگ جائے جیسے کہ عام طور سے مقلدین حضرات کیا ہاں ہوتا ہے یہ بھی نہیں لیکن یہ بھی نہ ہو کہ عالم کو عام لوگوں سے بھی کم درجہ دیا جائے کائے گا عالم قرآن سنت بس خلاص ان کی بات بڑے سے بڑے عالم بن باغ ہو ہاں اسمین ہو اور البانی ہو میری جوتی پر ان کی بات نوز دلہ بولنے میں آتی اس طرح کی بات چار امام ہو تو بڑے سے بڑا کوئی امام ہو ان کی بات ہماری جوتی کی نوک پر کیوں آپ کے بارے بولے تو جو بولنے والا ہے آپ کی بھی بات میری جوتی کی نوک پہ بول دے کوئی تو کتنا خراب لگتا اور اتنے بڑے بڑے علماء کی بات کو آپ جوتی کی نوک پہ رکھیں گے یہ مزاج اچھا نہیں ہے اس میں صرف یعنی یہ نہیں یہ حق کی تعظیم کا مزاج نہیں ہے یہ اہل حق کی فضیحت کا مزاج ہے ان کی تحقیق کا مزاج ہے یہ اچھا نہیں ہے یہ نفسانیت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے آدمی ہے وہ عالم صاحب ہے بڑے عالم ہیں ان کی بات اپنی جگہ ہے لیکن میری تحقیق یہ ہے اور میں عالم صاحب سے پوچھا ہوں تو یہ بات سامنے آئی اور ان کا قول مجھ کو مرجو لگتا ہے یہ بات زیادہ مجھ کو راج دکھائی دیتی ہے لیکن وہ بھی عالم ہے ان کا اپنا ان کی اپنی تحقیق ہوگی یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے کہ ایک آدمی کی خطا کو قبول نہ کیا جائے لیکن اس کی شخصیت کو مجروح نہ کیا جائے یہ بہت ضروری ہے اندھی تقلید اور بے وجہ کی عقیلت یہ بھی ہمارے یہاں نہیں ہے لیکن ہمارے یہ بھی نہیں ہے کہ ہم پھر عالم کو عام انسانوں کی طرح ٹریٹ کرنے لگیں بلکہ اس سے بھی زیادہ نیچے کرتے ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے اور دیکھیے عالم سے بھی خطا ہوتی ہے عالم اگر کسی مسئلے میں غلطی کر جائے ٹھیک ہے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اس سے بھی ہو سکتی ہے کیوں نہیں یعنی ایک انسان اگر تراوی پڑھا رہا ہے اور کسی آیت میں کوئی مقام سے اس ہو جائے تو کیا ہو گیا مطلب آپ امام بن جائیں گے اس کی جگہ مثال کے طور پر امام صاحب چار کی بجائے پانچ رکعت پڑھانے لگ گئے یا کچھ بھول گئے یا سیاحت میں تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ گئے یا کچھ اس طرح کی بات ہو گئی آپ نے لکما دے دیا آپ کیا کریں گے سلام کے بات ٹائپ کریں گے دیکھو میں کتنا بڑا عالم ہوں عالم صاحب کی غلطی پکڑا تو آپ جدھر سے ادھر ہی ہیں ایک مسئلے میں خالی آپ کو معلوم پڑا کہ انہوں نے غلطی کی ہے باقی معاملات میں آپ کو امام صاحب کہ ٹھیک ہے آپ نے رکنا دیا نا آئیے آپ اگلی رکت اگلی نماز آپ پڑھائیے پڑھا سکیں گے کسی ایک مسئلے میں کسی عالم کو کی غلطی معلوم ہو جانا اور ان کو تبدیل کرنا ان سے آپ ان جیسے یا ان سے بہتر نہیں بن جاتے لیکن یہ مزاج ہے لوگوں کہ بعض اوقات آدمی چیز پڑھ کے آتا ہے اور ٹرائی کرتا ہے کس پہ ہر ملنے والے عالم سارا کچھ پڑھا جا کے کسی ویب سائٹ پہ یہ پڑھا وہ پڑھا وہ پڑھا سب اب اس کے دماغ میں سب بیٹھ گئی باتیں اب جو بھی عالم ملتا ہے پوچھتا اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے اس عالم نے بیس سال پہلے پڑھا تھا مسئلہ آپ تازہ تازہ ابھی پڑھ کے آئے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ کے ذہن میں بات مستر ہے اس کے ذہن میں نہیں ہے وہ بولنے میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے غلطی کر جائے ہاں، چار لوگوں کے بیچ دیکھو ایک ایسے سوال پوچھا ان پر جواب نہیں اصل بات ایسی تو خود ہی بتا دیتے عالم صاحب ہوتے جب آپ کو معلوم تھا تو پوچھا کیوں نے چیک کر رہا تھا ذرا تو بعض اوقات اس میں نفسانیت ہوتی ہے واقعی تحقیق کے لیے بھی انسان پوچھتا ہے لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نوجوانوں میں مزاج آج بڑھتا جاتا ہے یہاں وہاں سے یوٹیوب پہ دیکھیں گے ادھر ادھر سے سنیں گے اور ہر عالم سے وہی سوال پوچھتے جائیں گے جب تک کہ ان کے دل کے جیسا جواب نہ ملے یا ہر عالم سے جواب نہ ملنے کی صورت میں ان کا نفس اور کھولتا چلا جائے کہ تو ایک ایسا مسئلہ جانتا جو دس عالم نہیں جانتے یہ نہیں ہونا چاہیے عالم کا احترام جانے اور نفسانیت کے پیچھے نہ دوڑے باب نمبر تیرہ حضور درس کے آداب ان کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی علم کے کی مجالس میں جب آئے تو اس مجلس کے آداب کو یاد رکھے ان آداب میں بہت سارے آداب ہیں لیکن ہم کچھ آداب دیکھیں گے نمبر ایک پہلا قانون ٹائم کی پابندی جلدی پہنچنا تاکہ فوت نہ ہو جائے آدھی بات آپ نے سنی اور آدھی نہیں سنی مقدمہ نہیں سنا آپ نے اور اس کے بعد کی سنی آپ نے بات تو ہو سکتا ہے سننے میں کچھ خلل ہو جائے بات ادھوری آپ کی سمجھ میں آتا ہے آپ کچھ اور ہی سمجھ لیں اور بات کچھ اور ہو تو آپ کو چاہیے کہ علمی مجالس کا احترام کرتے ہوئے آپ اگر کوئی عذر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جلدی آئیں مجلس کے شروع ہونے سے پہلے آئیں یہ مزاج ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس سب الخیرات نیکی کے کاموں میں جلدی کرو نیکی کے کاموں میں جلدی کرو یہ عمومی مزاج مومن کا ہونا چاہیے وہ تاخیر نہ کرے ٹالے نہیں دیری نہ کرے چاہے پھر نماز کا معاملہ ہو چاہے پھر حج اس پر فرض ہو چکا ہو چاہے پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہو یا اسی طرح سے کوئی بھی معاملہ ہو چاہے وہ توبہ ہو جتنی بھی نیکیاں ہیں جتنی بھی خیر کے کام ہیں جتنے بھی خیر کے کام ہیں اس پہ جلدی کرے پستا بالکل خیرات احمد ابن حنبل رحم اللہ کے بارے میں ہے کہتے ہیں خود اپنا ہی معاملہ ذکر کرتے ہیں کن تو بچپن کی بات کن تو رب عورت البکور عید الحدی فتح میرے دل میں حدیث کی مجلسوں میں پہنچنے کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ میں صبح سویرے جلدی جانے کی کوشش کرتا میری والدہ میرا کپڑا پکڑ کے مجھ کو کھینچ کے بٹھاتی کہتی ذرا آزان تو ہونے دے اذان ہونے کے بعد صبح تو ہونے دے اور پھر جا اندھیرے میں نکل رہا ہے دین کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے صبح تو ہونے دے کم سے کم اذان تو ہونے دے کی یعنی یہ شوق ان کا تھا کہ دینی مجلس میں پہنچنا ہے تو اندھیرے میں نکل جاتے تھے والدہ پکڑ کے ان کو روکتی تھی اور کہتی تھی اذان ہونے دے بیٹا اس کے بعد جانا یہ مزاج ہمارے اندر ہونا چاہیے جو ان بچوں میں ہوا کرتا تھا تب جا کے وہ اتنے بڑے بڑے امام بنے ہیں بدقسمتی سے آپ دیکھیے فلم دیکھنے والے بر وقت جاتے ہیں وقت سے پہلے جاتے ہیں میچ دیکھنے والے سب پاپ کارن لے کے پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ دینی مجالس میں آدمی وقت پہ نہیں آئے جلدی نہیں آئے تاخیر کرے ٹھیک ہے کسی کا عذر ہے دور سے آ رہا ہے یا کچھ اور مجبوری ہے گھر میں والدین کی خدمت ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے سمجھ میں آتا ہے لیکن بلا وجہ آدمی فضول وقت ضائع کرنے والا باقی چیزوں میں بر وقت پہنچتا ہے لیکن دینی مجالس میں تاخیر کرے اچھی بات نہیں ہے جلدی آئے بہت سارے علاقوں میں تو دینی مجالس میں آدمی عقیم میں آتا ہے ہاں میں آیا بتانے کے لیے تاکہ اس کے سر پہ کوئی بوجھ نہ رہے کہ تم کیوں نہیں آئے ہمارے بعض علاقوں میں یہی ہوتا ہے دینی اعتبار سے ذمہ داران ہوتے ہیں اخیر میں آتے ہیں آرام سے پھر پوچھیں گے کیسے کیا سب سے ملاقات ہوگی پھر وہ سیاسی باتیں ساری ہوں گی تنظیمی باتیں ہوں گی دینی درست سے لینا دینا ان کا کچھ نہیں ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات وہ اپنے آپ کو پہلے آنا بیٹھنا یہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں یہ پبلک کے لیے ہے ہم لوگ ذمہ دار ہیں دین کے پبلک کے لیے سارے دروس اور یہ اجتماعات اور یہ سب ان کے لیے ہوتا ہے ہم لوگ ذمہ دار ہیں ہم لوگ مینجمنٹ کمیٹی میں بعض اوقات یہ لوگ نہیں رہتے ہیں اس کے اندر یہ پہلے ہونا چاہیے بعض اوقات تو بلکہ جتنے ذمہ داران اس طرح کے ہوتے ہیں کسی بھی دعوتی مشن میں تو یہ ہمیشہ ایونٹ مینجمنٹ ہی بن کے رہ جاتے ہیں عوام کو ان سے زیادہ معلومات ہوتی ہے بعض اوقات کیونکہ عوام برابر آتی ہے شریک ہوتی ہے پہلی سب میں رہتی ہے اور پورا درس سنتی ہے غریب بیٹھتی ہے لکھتی ہے نوٹ بناتی ہے اور وہ ہمیشہ چائے اور پکوڑوں میں ہی رہتے ہیں وہ ہی بن کے رہ جاتے زندگی بھر ان کو خود معلوم نہیں رہتا کیا ہے بلکہ بعض اوقات ان سے پوچھا جائے کہ اجتماع کیسا ہوا ماشاء اللہ اچھا اچھا ٹاپک کیا تھا ٹاپک یاد نہیں آ رہا ٹاپک کیا یاد نہیں آ رہا اچھا ہوا اچھا کس اعتبار سے ہوا پھر جب آپ کو ٹاپک ہی یاد نہیں ہے پبلک بہت آئی تھی الحمد للہ بہت اچھا ہوا وہ جو مسجد ہے نا ان کا اجتماع اتنے نہیں تھے ہمارے دیکھو کتنے لوگ تھے یہ بہت زبردست پروگرام ہوا دل خوش ہو گیا کمپٹیشن فلاں اجتماع میں اتنے نہیں تھے جتنے ہمارے اجتماع میں ہماری مسجد کا پروگرام بہت زبردست تو ان کے لیے جو ہے عدد اصل ہو جاتا ہے اور وہ انتفاع ان میں نہیں رہتا ہے دینی مجالس میں جلدی آنا اور شریک ہونا دوسرا عدد سلام کر کے مجلس میں آنا لیکن سلام ایسا نہ ہو کہ سب ڈسٹرب ہو آپ آدمی سلام کرے تاکہ اخیر میں قریب کے لوگ سن لیں آیا مجلس میں سلام کر دیا اس نے سلام کر کے مجلس میں آنا سلام کر کے مجلس سے جانا کسی عذر کی وجہ سے جانا پڑے تو سلام کر کے جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی کسی مجلس میں آئے تو وہ سلام کرے پیدا اور جب وہ جانے کا ارادہ کرے پھر سلام کرے اور پہلا سلام بعد والے آخری سلام سے یا دوسرے سلام سے زیادہ حقدار نہیں ہے یعنی پہلا سلام تو کیا نا جاتے وقت بھی تھوڑی نہ ہے نہیں جاتے وقت بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا آتے وقت تھا تو آدمی چاہے گھر میں آئیں آتے وقت بھی سلام اور جاتے وقت بھی سلام مجلس میں آئیں آتے وقت بھی سلام اور جاتے وقت بھی سلام ہونا چاہیے تو یہ امام احمد ابو داؤ تمری مہبان اور خاطی نے اس کو روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجلس میں اب یہاں مجلس عام ہے کسی بھی مجلس میں آدمی آئیں آتے وقت بھی سلام کرے اور جاتے وقت بھی سلام کرے اور بہتر یہ ہے کہ ایسے طریقے سے کریں کہ اس مجلس کو ڈسٹرب نہ کرے کیونکہ سارے لوگوں کا جواب دینا لازم نہیں ہے پوری مجلس کی طرف سے اگر کوئی ایک آدمی بھی سلام کا جواب دے دے تو کافی ہے تو آ کے آہستہ سے سلام کیا کچھ لوگوں کو سننے میں آیا انہوں نے جواب دے دیا مسئلہ خراب نہیں ہوا مجلس خراب نہیں تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے مجلس میں آنے والا سلام کریں تیسرا ایک اور ادب یہ ہے کہ مجلس میں آئیں تو تحید المسد پڑھیں اور آج کل یعنی اس کا عمل عام طور سے نہیں ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں کہ بہت سارے لوگ یعنی اس پر عمل نہیں کر پاتے کوئی آدمی جب مسجد میں آتا ہے مسجد میں آتا ہے یہ مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ مسجد کے ساتھ خاص ہے مسجد میں آئے تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے دو رکت تحیت المسد پڑھنا ضروری ہے راج قول یہ ہے کہ یہ نماز واجب ہے راج قول یہ ہے کہ نماز واجب ہے کوئی ایسا قرینہ نہیں جس سے معلوم ہوتا ہو کہ چھوڑے تو بھی چلتا ہے اس میں حکم کی ہی حدیثیں بیٹھنے سے منع کی حدیثیں اجازت کی کہیں بھی نہیں ملی اب تک بس ایک روایت ہے لیکن اس میں بھی وضاحت نہیں ہے اجلس فقط آ گئی تو آ نہیں لیکن وضاحت اس میں نہیں کہ وہ آدمی پڑھ کے آیا تھا آگے ہی تھا بغیر پڑھے آیا تھا ابن حجر نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے اس میں واقعی صاف دلیل نہیں ہے کہ اس آدمی نے تحت المسجد نہیں نہیں تھی جیسے کہ بعض اوقات آدمی پیچھے نماز پڑھ کے پھر آگے آتا ہے اس میں وضاحت کچھ بھی نہیں ہے تو اصل امر سے پھیرنے کے لیے بالکل صاف دلیل چاہیے ابو قطع رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بیٹھنے والے کو اٹھا کے واپس سے بھیجا نماز پڑھنے کے لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز چھوڑنے کی نہیں اور کوئی بھول کے چھوڑ بھی دے لائن بھی میں چھوڑ بھی دے تو اسے کروایا جائے ابو قطع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صاحب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کہتے ہیں دخلت المسجد ورسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جالس بین ظہران الناس میں مسجد میں داخل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے قال فجلست تو میں بھی آیا بیٹھ گیا دیکھا لوگ بیٹھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو میں بھی آگے بیٹھ گیا فقال رسول الله الله صلى عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھنے میں تمہیں رکاوٹ کیا بن گئی کیا معنی ہو گیا تم کو کیوں نہیں پڑھی قال فقلت رسول پڑی جالسا والناس جلوس کہا میں نے دیکھا اللہ کہ رسول آپ بیٹھے ہیں لوگ بیٹھے ہیں قال فإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ دو رکعتیں ادا نہ کرے بخاری کے الفاظ فلا حتى يصلي ركعتين جب تک کہ دو رکعتیں پڑھتا نہیں ہے وہ بیٹھے نہیں امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں آنے والا اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو رکتے پڑھنا لازم ہے فلا یجلس اس میں اشارہ اور تاکید ہے بیٹھے نہیں ہو جب تک کہ دو رکت نہیں پڑتا ہے بلکہ جمعہ میں ایک صحابی آیا اور بیٹھ گئے تو آپ نے کہا دو رکتے پڑھی کہ نہیں پڑھو اور ہلکی پڑھو یعنی جمعہ کے خطبے میں جس کا سننا ضروری ہے آپ نے جس میں خاموشی سننے والوں کے لیے ضروری ہے آپ نے اس خطبے میں ان سے پوچھا صحابی ہیں ان سے پوچھا اور کہا کہ پڑھو کھڑے ہو کے پڑھو واپس پڑھو بیٹھے ہوئے کو اٹھایا جمعہ کے خطبے میں اس سے زیادہ اس کے وجوب کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے آپ نے یعنی ان صحابی کو بیٹھے ہوئے کو جمعہ کے خطبے میں کھڑے ہو کے کہا کہ دور کر پڑھ لو اور ہلکی پڑھو تو اسے وجوب ہی معلوم ہوتا ہے راج اور اس پہ یہی لگتا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دینی مجلس میں جب ہم آئیں اور وہ مجلس مسجد میں ہو تو ایسی مجلس میں بیٹھنے سے پہلے دو رکت پڑھ لیں اور اس کے بعد شریف ہاں اگر کوئی آدمی یعنی بیٹھا ہوا تھا اٹھ کے چلا گیا استنجا کے لیے یا کسی اور حاجت کے لیے اور فوری طور پر آ گیا کوئی کال آ گیا آپ باہر گئے اور کال آپ نے ریسیو کر کے پھر واپس اندر آئے یا آپ کو استنجا کے لیے جانا پڑا اور جا کے واپس آ گئے تو یہ لازم نہیں ہے تابعین کا کہنا ہے کہ یہ لازم نہیں ہے کیوں اس لیے کہ مسجد وقتی طور پر چھوڑ کے جانے والا مسجد ہی کے حکم میں ہے اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی اپنی مسجد سے جائے کسی کام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آئے تو وہی اس کا حقدار ہے جو جس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا تو گویا کہ وہ مسجد میں حاضرین کے حکم میں اس اسے معلوم ہوتا ہے کہ وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی چلا جائے ایک دم باہر جائے کال کے لیے یا کسی اور اس طرح کی چیز کے لیے جو ایک دم جا کے آیا تو ایسا آدمی ایسا آدمی مسجد میں بیٹھنے والوں کے حکم میں اس کے لیے ضروری نہیں کہ پھر سے وہ دورکت پڑھے پھر سے وہ دورکت پڑھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے اسی طرح سے مسجد میں آنے والا بدبو کے ساتھ نہ آئے اور بیٹھے ہوئے لوگوں کو اذیت نہ پہنچا ہے کسی بھی اعتبار سے جابر رضی اللہ تعالیٰ جابر جا پھر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البصل خراف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پیاز اور قراف قراف پیاز ہی کی طرح کا ایک پودا ہوتا ہے جس کو انگلش میں میں نے تلاش کیا تو لیک اس کو کہتے ہیں ایل ای کے وہ پیاز کی پتیاں جیسی ہوتی ہیں ویسے ہی وہ ہرے رنگ کا ہوتا ہے اور بدبودار تھوڑا ہوتا ہے لہسن کی طرح ہوتا ہے تو کہا کہ آپ نے ہم کو پیاز اور قرات کھانے سے منع کیا تو ہم حاجت مند ہو گئے مجبوری میں ہم کو کھانا پڑا نہ منہا تو ہم نے کچھ کھا لی بھوکے اتنے تھے کہ بھوک کی حالت میں گنجائش نکلتی ہے تو مجبوری میں ہم کو کھانا پڑا من اکل منہا رشد اور ان مِنْهُ مم آپ نے فرمایا تم میں سے جس نے بھی اس بدبودار پودے سے کھا لیا ہے وہ ہماری مسجد کے قریبی نہ آئے اس لیے کہ فرشتوں کو اس چیز سے اذیت پہنچتی ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے بدبو سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جیسے انسانوں کو ہوتی ہے تو اگر بدبودار چیز کھا کے آیا ہے تو ہم کو اس سے تکلیف نہ دے مسلمانوں کو اس سے تکلیف نہ دے تو انسان کو چاہیے کہ وہ بہت سارے لوگ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں اور آ کے سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں یا مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آس پاس سب کو بدبو محسوس ہوتی رہتی ہے اور اذیت پہنچتی ہے اس کو تو لگتا نہیں کچھ بھی لیکن دوسروں کو جن کو پسند نہیں ہے ان کو دو تکلیفیں ہوتی ہیں بدبو کی تکلیف دوسرا سگریٹ کی تکلیف جس سے ان کو نفرت ہے تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو اذیت پہنچانے والی مجلس والوں کو اس سے آدمی کو بچنا چاہیے بعض اوقات آدمی موبائل فون لے کے بیٹھتا ہے مجلس میں اور نوٹیفیکیشن اس کا آن ہوتا ہے اور چاہنے والے اس کے بہت ہوتے ہیں اور پچاس گروپ میں وہ لائف ٹائم ممبر شپ اس کی ہوتی ہے ہر گروپ کے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک نوٹیفکیشن آتے رہتے ہیں اور آس پاس والوں کو تکلیف ہوتی کیا ہے یہ بند کرو اس کو لیکن وہ بند نہیں کرتا ہے چڑیا کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور بیل اس طرح سے بار بار بار بار وہ ڈسٹرب کرنے والا بنتا ہے تو کسی بھی چیز سے انسان دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے تو بعض اوقات لوگ ایسے ادھر لگا کے آتے ہیں بھڑک کے اتر ایک دم کہ بازو والا جو ہے اس کا سر دکھنا شروع ہو جاتا ہے ایسا عطر بھی آدمی نہیں لگائے جس سے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے اور بدبو کی بات تو بالکل اس میں موجود ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسے لباس کے ساتھ بنا ایسے کپڑوں میں نہ کہ پسینے کے ساتھ آ گیا اور پوری بدبو محسوس ہو رہی لوگوں کو بچنا چاہیے اس سے تو مسجد میں آدمی آئے تو بدبو سے اور اذیت پہنچانے سے اجتناب کریں پھر مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ معلم سے نزدیک ہو کر بیٹھے معلم سے نزدیک ہو کر بیٹھے یہ بھی ایک چیز ہے جو اس دور میں کم ہوتی جا رہی بکھری ہوئی فوج بیٹھی ہوئی رہتی پوری دینی مجارس میں حد الامکان قرب ہونا چاہیے اور جو خطیب ہو جو معلم ہو مدرس ہو اس سے قربت ہونی چاہیے اور یعنی دوری نہیں ہونا چاہیے اللہ یہ کہ کسی کا کوئی عذر ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھا یا کسی کو پیٹ میں تکلیف ہے اسپونڈلٹیز یا اس طرح کی کوئی چیز اس کی ہے کوئی اور مسئلہ ہے ٹھیک ہے انڈرسٹوڈ ہے یہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے لیکن بلا عذر آدمی مجلس میں کوئی ادھر بیٹھا تو کوئی ادھر بیٹھا تو کوئی کہیں اور بیٹھا ہوا ہے یہ ادب مجالس کا نہیں ہے دینی مجالس میں سمیٹ کے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے اس کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اس سے بولنے والے پر بھی اثر پڑتا ہے آپ دیکھیے کسی مجلس میں خطیب ہو ایک اس پلر کے پاس بیٹھا ہو ادھر بیٹھا ہو ایک ادھر بیٹھا ہو اور سامنے کچھ بھی نہ ہو کیا کیسا لگے گا آپ سوچیے اس کا خطاب ہی آدھی جان تو اس کی وہیں آپ نے نکال لی لیکن اگر لوگ سمٹ کے قریب بیٹھے ہوئے ہوں اور مجلس کا ایک مزاج ہو تو بولنے والے کی بات میں بھی قوت پیدا ہوتی ہے اکثر مجالس میں اس طرح سے ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے شفیع ابن ماتع الاسبحی کہتے ہیں دخل المدینہ پیدا ہوا برجل قد اجتمع علیہ الناس کہتے ہیں کہ وہ مدینہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے ایک صاحب ہے ان کے ساتھ پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فقال من ہادا کا یہ کون ہے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون ہے فقال ابو ہو رہے لوگوں نے یہ ابو ہو ہے کہتے کہ فدن تمین حد تا بے تو یہ دئی کہتے میں جا کے بالکل ان کے قریب اور ان کے سامنے جا کے بیٹھ گیا وہ حد الناس اور وہ لوگوں سے حدیث بیان کر رہے تھے صرف عام طور سے کرتے تھے کہ دینی مجالس میں جو مدرس اور معلم اور جو خطیب ہوتا تھا اس سے قریب بیٹھتے تھے اس کا ایک اثر ہوتا ہے جتنا دور ہوگا اتنا فرق پڑتا ہے جتنی قربت ہوتی ہے اتنا اثر زیادہ ہوتا ہے بیٹھنے والوں کو معلوم ہوتا ہی تو خطیب سے قریب ہونا چاہیے اسی لیے جمعہ کے خطبے میں بھی قریب ہونے کی تلقین کی گئی کہ خطیب سے قریب جا کر آدمی بیٹھے تو امام فرمی نے اس کو روایت کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک ادب ہے مجلس کا کہ خطیب سے قربت کو دوری نہ ہو بلا ہو کوئی آدمی دور نہ بیٹھے اسی طرح سے اس مجلس کے مزاج کی رعایت اور اس مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھے بہت سارے لوگ مجلسوں میں دینی مجالس میں بالکل پاؤں پھیلا کے بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے کسی کی مجبوری ہو تو اور بات میں نہیں سمجھتا کسی کی مجبوری ہے اس لیے کہ بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے آیا تو ایسا نہیں بیٹھتا ہوں ایسا نہیں بیٹھتا ہاں لڑکے والوں کے سامنے بیٹھا کبھی ایسا تو میں ایسے ہی بیٹھتا ہوں کسی کو بولے بھی تو کیا بولے گا کیا اس میں مسئلہ ہے میں ایسے ہی بیٹھتا ہوں کچھ مسئلہ نہیں ہے بیٹھنے میں تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے اور وہی آدمی اگر کمپنی کا باس آ جائے گھر پہ تو بیٹھتا ہو ایسا بیٹھے گا ایسا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اپنے لیے چوچنے بنا رکھے ہیں اور اس تلاش کر لیے ہیں نہیں ہونا چاہیے دینی مجالس میں ادب کے ساتھ بیٹھے حد تر امکان ادب کے ساتھ بیٹھے اسامہ ابن شریک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ کانما علی رؤوسهم الطیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے پاس آپ کے صحابہ ایسے حال میں بیٹھے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ایک دم ادب کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو مقاعد میں نے سلام کیا اور پھر ان میں شامل ہو کے بیٹھ گیا یہاں بھی آپ دیکھیے سلام کا ذکر دینی مجالس میں سلام کر کے آدمی آئے اس کی بھی دلیل ملتی ہے صحابی سے اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے اس سے معلوم ہے کہ صحابہ دینی مجالس میں کیسا بیٹھتے تھے ادب کے ساتھ ایسا جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے کہ بیجا حرکتیں نہ ہو بیجا حرکتیں دینی مجلس میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کی آداب کی رعایت کرتے ہوئے احترام کے ساتھ بیٹھے کہ وہ دینی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اسی طرح سے مجلس میں آنے والوں کے لیے وسعت پیدا کرنا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ہو گیا یہاں پر ایک اور ادب ہے کہ دینی مجالس میں وسعت پیدا کی جائے انشاءاللہ اس کو ہم نماز کے بعد دیکھیں گے اور مزید اور آداب ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو نفع نفع والا علم عطا فرمائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اقول هذا واستغفر الله لي ولكم امید ہے کہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم لوگ تھوڑا اور سمجھ کے بیٹھیں گے کسی کو تک